اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم أتى أمر فلا سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ مولانا العظیم آگے بڑھنے سے پہلے اوپر کی اس آیت کا میں نے کہا تھا کہ کئی ترجمے ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ دوسری تفسیر کے مطابق اور عرض کرتا ہوں انزلنا علی نہ جیسا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا بانٹنے والوں پر ترجمہ بانٹنا ہی کریں الزین جعل القرآن عظیم لیکن جنہوں نے قرآن کو بنا رکھا ہے اپنے قرآن کو نہیں بلکہ اسی قرآن کو بنا رکھا ہے عظیم ٹکڑے ٹکڑے اور ہیں کون لوگ ہیں یہ مکہ کے مشرق ہیں اور قرآن کو ٹکڑے کیسے بنا رکھا ہے کسی حصے کو کہتے ہیں کہ یہ کہانت ہے کچھ کو کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے اور کچھ کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگری ہے یہ منتر ہے بلکہ اور بھی روایتوں میں آتا ہے کہ عجیب طریقے سے انہوں نے مذاق اڑاتے تھے قرآن کے جو بانٹتے تھے تو جو قرآن کے نام ہیں مختلف موقعوں کے تو اس کو اپنے آپ اپنے کھاتے میں ڈال کر کے اس کی مذاق اڑایا کرتے تھے ایک کہتا تھا یار سورت البقرہ سنی بکرا گائے والی سورت کہتا ہے مجھے دودھ پینا تو وہ بکرا تو تو مجھے دے دینا دوسرا کہتا تھا اچھا ایک سنا سورت النحل ہے یہ آ گئی شہد والی سورت مجھے ذرا مٹھائی کا بڑا شوق ہے تو نحل والی تو مجھے دے دیں تو دوسرا کہتا تھا یار اچھا اچھا تو ایک صورت صورت چونٹی بھی تو ہے وہ میرے کھاتے میں ڈالنا اور کوئی کہتا تھا میرا ذرا مزاج خراب ہے تو صورت النساء میرے کھاتے میں ڈال دے یہ قرآن پاک کو بانٹتے تھے فلانا حصہ اور مذاق اڑانے کے لیے فلانا مجھے دے دے فلانا مجھے دے دے اس کا یہ نام اس کا وہ نام اس کا وہ نام ہنستے تھے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا رکھا ہے دو ترجمہ ہو گئے تیسرا ترجمہ کم المقتسمین جیسا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو قسمیں کھانے والوں پر اب بھی مراد مکہ والے وہ بانٹتے نہیں قسمیں کھاتے تھے اور کیا قسمیں کھاتے تھے کہ زمین بدلے آسماں بدلے کچھ بھی ہو جائے ہم اس قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں اور جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے بنا رکھے ہیں اور ٹکڑے کے وہی دونوں مفہوم یا تو یہ کبھی کہتے تھے کہانت ہے کبھی کہتے تھے شاعری ہے کبھی کہتے تھے دیوانگی ہے کبھی کہتے تھے جادو منتر ہے اور کبھی وہ اس طرح بانٹتے تھے کہ فلانی صورت میری اور فلانی صورت تیری اور فلانی صورت اس کی اس طرح پروردگار نے فرمایا اچھا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور جگہ جگہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا عطا امر اللہ آ گیا اللہ کا عذاب آ گیا اللہ کا حکم فلا تستعجلو ہو تو اس کو جلدی مت مانگو وہ کہتے تھے کب آیا تھا آ گیا بس آیا ہوا سمجھو اور آ گیا ابھی تو پہنچا نہیں ہے تو مطلب جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ آنے والا ہے اس کو آیا ہوا سمجھو جو آنے والا ہے وہ سمجھو آ چکا ہے آ گیا اللہ کا عذاب فلا تستعجلو ہوں تو تم اس کو جلدی نہ مانگو و تعالی عما یشرکون پاک ہے اس کی ذات و تعالی اور بلند و بالا ہے عما یشرکون ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اب تک یہ چھوٹی صورتیں تھیں اب پھر آگے لمبی صورت سورت النحل اور جو کچھ اب تک بیان کیا گیا وہی بیان زوردار انداز سے صورت میں بیان ہوگا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صورت کے اندر پروردگار کی توحید کی دلائل حصی دلائل زبردست طریقے سے پیش کیے جائیں گے اور ان کے اشکالات اور اعتراضات کا گندہ شکن جواب دیا جائے گا جگہ جگہ مختلف موڑ آئیں گے کبھی قیامت کا تذکرہ ہوگا کبھی رسالت کا تذکرہ ہوگا کبھی قرآن کی حقانیت کا بھی تذکرہ ہوگا لیکن اصل مضمون توحید کا رہے گا اور بار بار ان سے مطالبہ کیا جائے گا دلائل پیش کرو توحید کے یہ دلائل ہیں تم شرک کی کوئی دلیل پیش کرو عطا امر اللہ آ گیا اللہ کا حکم فلا سب ہو تو تم اس کو جلدی نہ مانگو عذاب کو مانگتے ہو عذاب تو بس سمجھو آیا ہوا ہے یہ کئی موقع پر ہوا کہ جو چیز آنے والی تھی قرآن پاک نے کہا آ گئی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے تھے اس کو برباد ہونا تھا لیکن قرآن کریم نے کہا تب بت یادہ ابی لہب ہوا تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں اور وہ برباد ہو چکا ہے حالانکہ ابھی نہیں ہوا تھا لیکن اشارہ کیا تھا جو ہم نے کہا تو ہو گیا ہم نے جو کہہ دیا سمجھو وہ ہونے جو ہونے والا ہے وہ ہو چکا ہے اور لوگوں نے چند دنوں کے بعد دیکھا کہ ویسا ہو گیا چنانچہ آ گیا اللہ کا عذاب آیا اللہ کا عذاب کبھی قید سالی کی شکل میں ان پر عذاب آیا کبھی اور کسی شکل میں عذاب آیا اور پھر بدر کے میدان میں آیا پھر عہد کے میدان میں آیا پھر خندق میں آیا اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آیا اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو باقی سبحانہ وتعالی عما عالا عمایو پاک ہے اس کی ذات اور وہ بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون یہاں سے آپ سمجھ گئے کہ کیا مضمون ہے تو اس صورت کا ينزل الملائكة وہ بھیجتا ہے فرشتوں کو بالروح روح کو دے کر بھیجتا ہے اور روح سے مراد کیا وحی کو دے کر بھیجتا ہے اور وحی کو روح کیوں کہا گیا روح وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے کوئی چیز زندہ ہوتی ہے یہ قرآن بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے کاش کہ کوئی مردہ زندہ ہونا چاہے جو اس کو سینے سے لگائے گا جس کے دل میں یہ اترے گا وہ مردہ زندہ ہو جائے گا برروحیمن وہ وہی دے کر بھیجتا ہے اپنے حکم سے کس پر بھیجتا ہے اللہ معنی شاہ جس پر چاہتا ہے اس پر بھیجتا ہے من نے عبادی اپنے بندوں میں سے وہی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے لوگوں کے چاہنے سے نہیں ان انذرو اور خلاصہ کیا ہوتا ہے وہی کا کس لیے وہی آتی ہے ان ان کہ آگاہ کر دو تم ان لا الہ الا انا اس بات سے کہ کوئی معبود نہیں الا انا سوائے میرے فتقونی تو تم سب کے سب مجھ سے ڈرو یہ ہے وہ مضمون جتنی بھی وہی آج تک آئی جتنا بھی قرآن کریم نازل ہوا اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب کا ایک ہی مضمون تھا انہو لا الہ الا انا بات یہ ہے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا انا سوائے میرے فتقونی تو تم مجھ سے ڈرو خلق السماوات والارض بالحق اور وہی کے ذریعے سے کیا بتایا انسانوں کو یہ بتایا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا ایک مالک ہے خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو بلحقی اور با مقصد پیدا کیا بے مقصد نہیں پیدا کیا کھلونا نہیں ہے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اور مقصد کیا ہے یہ ساری چیزیں پیدا کر کے انسان کی خدمت میں لگائی گئیں اور انسان کو کہا کہ تو اپنے مالک کو یاد کر تعالی عما یشرکون بلند و بالا ہے وہ ان چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جن جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ایک طرف اللہ اور ایک طرف بے جان پتھر کچھ تو شرم کرو کچھ تو انصاف کرو اللہ کے مقابلے میں پتھروں کو بناتے ہو خلق الانسان من نطفہ فیدہ ہوا خصیم مبین اور دنیا سمجھتی ہے کہ مٹیریل اچھا ہوتا ہے تو چیز اچھی بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا جس سے پیدا کیا من نطفہ ایک حقیر پانی سے پیدا کیا دلیل پانی سے پیدا کیا مگر اسی کے اندر انسان کی ساری چیزیں سوچنے کی صلاحیت بھی سمجھنے کی صلاحیت بھی یاد رکھنے کی طاقت بھی ہڈیاں بھی اسی میں اور یہ نقشہ بھی اسی میں سارے کا سارا اسی سے اور پیدا کر کے جب اس کو جوان کیا فیضا ہوا خصیم مبین تو اچانک وہ اللہ کے بارے میں کلم کھلا جگڑنے لگ گیا کیا جگڑنے لگ گیا وہ سورہ یاسین میں آ رہا ہے ذرا بلنامہ سلم حلقہ کہنے لگا کہ جب مر جائیں گے اور ہم قبروں میں جائیں گے اور پھر ہم گل جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی مٹی کھا جائے گی کیڑے کھا جائیں گے کیڑوں کے دوسرے کیڑے کھا جائیں گے دوبارہ کون زندہ کرے گا پھر حساب کتاب کیسے ہوگا پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کہاں سے ہو جائے گا ہمارے لیے جھگڑتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا والانعام خلقا اور چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا والانعام مفعول مقدم ہوا اس کا چوپایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہ اور جانوروں کو پیدا کرنے والا بھی وہی اور وہ بھی کس کے لیے پیدا کیے سب تمہاری خدمت میں لکم فیہا یا و منافع و منہا تخل لکم تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر دفقن گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے کچھ جانور اس لیے پیدا کیے کہ ان سے خون اترے اور تمہارے لیے گرمی کا انتظام ہو وہ منافع اور تمہارے لیے نفع ہیں کچھ جانور پیدا کیے کہ ان سے نفع حاصل کرو ان کا دودھ پیو اور دوسرے فائدے اٹھاؤ وہ مین اور کچھ اس لیے پیدا کیے کہ تاکہ تم ان میں سے اس کو کھاؤ وہ جَمَالٌ حِينَ جمالون وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور اگر کوئی اور فائدہ تم کو نہ سمجھ میں آئے تو یہ تو سمجھو وَلَكُمْ لہ جَمَالٌ اور تمہارے لیے خوبصورتی ہے اور تمہاری شان بنتی ہے حین ہونا جب وہ چر کے شام کو واپس آتے ہیں وہ نہ تصر ہونا اور جب ان کو چرنے کے لیے تم چھوڑتے ہو جب چرنے کے لیے بھیجتے ہو اس وقت میں تمہاری شان بنتی ہے اور جب وہ چر کر کے شام کو واپس آتے ہیں اس وقت میں تمہاری شان بنتی ہے امام راضی رحمت اللہ نے لکھا یہ جانوروں کا وہ موٹا فائدہ جو ہر آدمی کو لگتا ہے کسی کی بکریاں کسی کی بھیڑیں کسی کی بھینسیں کسی کی گائیں جب شام کو چر کے واپس آتی ہیں اور یہ کھڑا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کے دل سے پوچھو اس کے دل کیا باغ و بہار ہو رہا ہوتا ہے یہ میری بھینسیں آ رہی ہیں یہ میری بکریاں ہیں یہ میری گائے ہیں لیکن قرآن کریم نے چر کر واپس آنے کو پہلے بیان کیا اور چرنے کے لیے جانے کو بعد میں بیان کیا تو فخر الدین راضی نے قرآن کے اس راز کو سمجھایا فرمایا کہ جب چر کے واپس آتی ہیں وہ منظر زیادہ اچھا لگتا ہے ناچتے ہوئے کودتے ہوئے فرانگتے ہوئے پیٹ بھرے ہوئے رجی ہوئی اور جب صبح کو چرنے کے لیے جاتی ہیں تو پھر اس وقت میں گوبر میں رات کو بیٹھی ہوئی پیشاب میں بیٹھی ہوئی اور پیٹ ان کے جسم سے لگے ہوئے وہ مزہ نہیں ہوتا ہے دیکھنے کا جو شام کو دیکھنے کا ہوتا ہے اور کبھی دیکھنا ہو تو جانوروں کے مالک کو دیکھنا وہ دوسروں کو بھی کہے گا ذرا دیکھو یہ ہمارے جانور آ رہے ہیں وہ تحمل و تالک ملا بلا دل تک اور کس لیے پیدا کیے جانوروں کو وہ تخمل اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو علا بلا دن ایسی جگہوں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں لم تکونوا بالغیہ تم نہیں تھے وہاں تک پہنچنے والے الا بشق الانفس مگر نفسوں کو مشقت میں ڈالنے کے بعد ہی پہاڑی علاقے مشکل علاقے آج بھی جہاں سڑکیں نہیں پہنچی وہاں تک کون راشن لے جاتا ہے کون ضرورت کی چیزیں لے جاتا ہے جانور لے جاتے ہیں تم نہیں لے جا سکتے تھے مگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر سانس پھول جاتا پہنچتے ان کم لڑاؤ فرح اس سے پتا چلا کہ تمہارا رب بہت ہی مہربان بہت ہی نرمی کرنے والا بہت ہی مہربان ہے اللہ اکبر کیسا مہربان تمہارے لیے جانور پیدا کیے تمہارے لیے زمین پیدا کی تمہارے لیے آسمان پیدا کیے والخیل والبغال والحمیر اور اس نے گھوڑے پیدا کیے اس نے گدے پیدا کیے اس نے خچرے پیدا کیے اور اس نے گدھے پیدا کیے لیے ترکبوا تاکہ تم اس پر سوار ہو وزینتا اور تمہارے لیے رونق کے طور پر پیدا کیے راضی نام کے دو عالم سنے ایک تو فخر الدین راضی کا نام آپ بار بار سنتے ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے بڑے راز سمجھائے قرآن کے دوسرے ابو بکر جساس الرازی یہ صرف قرآن پاک کے احکام پر بس بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی بلاغت کو دیکھو جب گھوڑے اور گدے اور خچر کا نام آیا تو کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا معلوم ہوا کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد بیان یعنی کے لیے ترکبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو وزینتن اور یہ تمہارے لیے رونق ہے چنانچہ گھوڑے والوں کو پوچھو جتنے ان کے گھوڑے میں رونق ہے اتنی دوسری چیزوں میں نہیں نہیں سمجھے شاید ایک آدمی کے پاس سو دو سو بھینسیں ہیں وہ خوش تو ہوتا ہے میں دو سو بھینسوں کا مالک ہوں چھ سو بھینسوں کا مالک ہوں جانتے ہو مجھے لیکن جس کے پاس گھوڑا ہے سواری کا شاندار قسم کا تو جو اس کی زینت بنتی ہے اس کے لیے رونق بنتی ہے وہ سو بھینسوں سے بھی نہیں بنتی ہے وہ اور تمہارے لیے گھوڑے زینت کے لیے وہ عقل و کمار اور یہ تو وہ چند چیزیں ہیں جو تم جانتے ہو پروردگار تمہارے لیے کیا کیا پیدا کرتا ہے لا تعلمون جو تم جانتے نہیں اور جو چیزیں انسان بناتا ہے اس کو بھی پروردگار کہتا ہے میں نے پیدا کی میری نعمت ہے کیوں اس لیے کہ یہ دماغ اور یہ عقل انسان کو میں نے دی جس کے ذریعے سے انسان نے یہ چیزیں پیدا کی قرآن پاک کا یہ کمال ہے جہاں کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس عام چیز سے خاص بات کی طرف فوراً اشارہ کرتا ہے قرآن یہاں ذکر آیا گھوڑوں کا ذکر آیا گدھوں کا ذکر آیا خچروں کا تو خچروں پر گھوڑوں پر گدھوں پر بیٹھ کر کے انسان اپنے گھر جاتا ہے مندر کی طرف جاتا ہے فرمایا اگر راستہ ٹھیک ہو تو آدمی اپنے گھر پہنچتا ہے اور اگر راستہ غلط ہو تو گھوڑا کتنا بھی تیز ہو جتنا دوڑتا رہے گا اتنا آدمی گھر سے دور ہوتا رہے گا وَعَلَى اللہ بس السَّبِيلِ وَمِنْهَا منہا اور اللہ ہی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ اور کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں اللہ اکبر جس طرح گھوڑے پر بیٹھ کر گھر جاتے ہو اگر سیدھا راستہ ہوگا تو پہنچو گے اسی طرح جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہوگا تو رضا حاصل ہوگی تب منزل کو پائے گا اگر ٹیڑھے راستے پر ہوگا تو نہیں ملے گی منزل وعلى الله قصد السبيل دو ترجمے اللہ اللہ ہی پر ضروری ہے قصد السبیل سیدھے راستے کا بتانا چنانچہ اس نے بتا دیا اور دوسرا مانا علی اللہ اللہ اعلیٰ ملا کے اللہ ہی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ میں نے یہی ترجمہ کیا یہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہی اللہ تک پہنچتا ہے یہ کیوں کہا کہا منہا جائر کچھ راستے ٹیڑے بھی ہیں لوگوں نے اپنی مرضی کے بھی کچھ راستے نکالے ہیں وہ نہیں پہنچتے ہیں پروردگار تک شیخ سادی نے بڑے پیار سے کہا تھا اے ترسم اے عرابی کی راہ روی بس او گاؤں والے مجھے ڈر ہے کہ تو نہیں کعبہ تک پہنچے گا جا رہا ہے حج کرنے کے لیے مگر تو جس راستے پر چلا وہ ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے اب چلتے چلتے یہ ترکستان جا کر کے نکلے گا یہ کعبہ نہیں پہنچے گا اگر انسان ذرا سا سرات مستقیم سے ہٹے گا وہ کہے گا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھوڑا سا شرک ہے تھوڑا سا ہٹتے ہٹتے ہٹتے ہٹتے وہ جہنم میں جائے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا کیا بات ہے قرآن کی گھوڑے اور خچر کا ذکر آیا فوراً فرمایا کہ ایک اور منزل بھی ہے اس کو بھی یاد رکھنا وہ اللہ السَّبِيلِ اور اللہ ہی تک پہنچ اللہ تک سیدھا راستہ ہی پہنچتا ہے اور اللہ ہی تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وہ منہا جائر اور کچھ راستے ٹیڑے بھی ہیں وا تم مجمعین اور یاد رکھو راستے اختیار کرنا تمہارے اوپر ہے سیدھے راستے بھی ہیں ٹیڑے بھی ہیں جو چاہے سیدھے راستے پر چلے جو چاہے کیڑے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ مجبور کر کے کسی کو ایک راستے پر نہیں لگائے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ہدایت دے دیتا سب کے سب کو مجبور کر کے ایک راستے پر لگا دیتا لیکن مجبور نہیں کرے گا اللہ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ یہ دیکھو اس کے راستے تک پہنچنے کے لیے کتنی دلیلیں ہیں اس کی قدرت کے کتنی نشانیاں ہیں اگر تم ذرا سا غور کرو تو اس مالک کو پہچان جاؤ اس تک پہنچ جاؤ کیا کیا ہے وہی تو تمہارا مالک ہے اتارا جس نے اوپر سے ماء پانی لکم تمہارے لیے منه شراب پانی اترا تو اس سے کیا کیا ہوا ایک تو تمہارے لیے اس میں پینے کا سامان ہے جو بارش کا پانی اترتا ہے براہ راست بھی اس کو پیا جا سکتا ہے اور وہی زمین کے اندر اترتا ہے پھر چشمے بنتے ہیں اسی کے دریا بنتے ہیں اسی کے کنویں بنتے ہیں کبھی چشموں پر بھی غور کیجئے چشمے کہاں اگتے ہیں کہاں پھوٹتے ہیں صرف پہاڑی علاقوں میں کیوں وہاں کنواں نہیں کھودا جا سکتا ہے وہاں پتھر آ جاتے نیچے اور جہاں پتھر نہیں ہے صرف مٹی مٹی میدانی علاقے ہیں فرمایا وہاں خود کھود کر کے نکالو وہاں کنویں ہوتے ہیں وہاں چشمے نہیں ہوتے ہیں کیا اس مالک کی شان ہے اس چشمے ایسی جگہ آپ دیکھیں گے پہاڑوں میں دائیں بائیں کہیں پر بھی ذریعہ نہیں معلوم ہوتا پانی کا تو پھر کس کے لیے وہ چشمہ نکال دیا کہ وہ جنگل میں رہنے والے درندے وہ تو میدان میں جا نہیں سکتے کنویں پر پانی پینے کے لیے ان کے لیے چشمہ پھوک دیا یہاں سے چشمہ نکل گیا مینہ منہ شراب اس میں سے پینے کا انتظام ہے وہ منہ شجر اور اسی پانی کے ذریعے سے درخت ہیں فی تسیمون جن کے اندر تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو سام یسیم چرنا چرنا یسیم چرانا ينبت بھی به الزرع والزيتون والنخيل و اور سنو پانی برساتا ہے اللہ اور اس سے کیا کام ہوتے ہیں یوم بھی اگاتا ہے تمہارے لیے بھی اس کے ذریعے سے ذرا کھیتی کو زیتون اور زیتون کو و نکیلا اور کھجور کو و لالاب اور انگور کو وہ بھی کل سمرات اور ہر قسم کے پھلوں کو اگاتا ہے یہ سب تمہارے لیے انتظام ہو رہا ہے اے بندو اس مہربان مالک کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو ان فی ذلک میں لقوم یتفکرون بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانی ہے مگر کس کے لیے لقوم یتفکرون ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور وہ ہے تمہارا مالک جس نے تمہارے لیے رات پیدا کی اور تمہارے لیے دن پیدا کیا اور سورج کیا اور چاند کیا سخرا مسخر کر دیا پیدا کیا تمہارے کام میں لگا دیا ون مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اور ستارے بندے ہوئے ہیں اسی کے حکم کے کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہی کھڑا ہے اور کوئی چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے یہ ستارے بھی اس کے حکم کے بندے ہوئے کبھی انسان اس پر غور کرے ان نفیزہ نکلا بے شک اس میں کئی کئی نشانیاں ہیں جمع کر دے گا یہ قومی یا مگر کس کے لیے نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو بدھو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان ساری نشانیوں کو دیکھتے ہیں مگر اوپر سے گزرتے ہیں وما ذرع لكم في الارض مختلفا الوان اور ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ذرا جو پھیلا دی پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کی اور پھر پھیلا دی ذرا دونوں معنی پیدا کی اور پھیلا دی تمہارے لیے فی زمین میں مختلف الوان ہو جن کے رنگ مختلف ہیں ان نفیض بے شک ان باتوں میں بھی آیا ضرور نشانی ہے یہ قوم عزت ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور وہ اللہ بھی سخر بحرا وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا اور ایسا بنایا کہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کیا اٹھاتے ہو فائدہ لتاکلوا کلو مینو لہما تاکہ کھاؤ تم سمندر سے نکال کر گوشت پریم تازہ اس کا تازہ گوشت تاکہ وہاں سے تم مچھلی کو پکڑو اور اس کا تازہ تازہ گوشت کھاؤ وہ منه حلیۃ مینو وتستخرجوا تل وہ اور نکالتے ہو تم سمندر سے زیور زیور تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو اس لفظ کو ذرا روک کر کے سمجھیں یہ مذکر کا سیزا ہے جس کو تم پہنتے ہو تو مرد تو زیور نہیں پہنتا ہے مرد کے لیے سونا حرام بالکل جائز نہیں لگانا اور چاندی بھی حرام صرف انگوٹھی کے لیے چار ماشا اس سے زیادہ نہیں اس سے بڑی نہیں تو پھر انسان پہنتا ہے اس کا کیا مطلب ہے مرد پہنتا ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر مرد کی ہیں انسانوں کی ایک صرف عورتیں پہنتی ہے تو سمجھو وہ بھی مردوں کا حصہ ہے تو عورتیں پہن رہی ہیں اور دوسرے یہ بات بھی کہ سمندر سے سونا اور چاندی نہیں ہیرے اور موتی اور جواہرات نکلتے ہیں تو کیا ہیرے موتی مرد رکھ سکتا ہے کہاں رکھ سکتا ہے آپ اپنی انگوٹھی میں جتنا مرضی قیمتی لگا لیں لیکن اس لیے نہیں کہ اس پتھر میں کوئی نفع اور نقصان ہے کسی سے پوچھتے پھر کہ یہ پتھر میری آنکھوں کو ذرا دیکھو میرے مناسب کون سا پتھر ہے یہ نہیں ہے پتھر میں نفع نقصان نہیں نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے تل بسونہ جس کو تم پہنتے ہو وَتَرَ الْفُلْكَ کا مواخرافی اور تو دیکھتا ہے انسان الفل کا کشتی کو مواخرافی جو ماخرا یم خرو پھاڑنا اور ماخر ان کی جمع مواخر اور وہ جو پیچھے آیا تھا نا خوالف میں نے کہا تھا یہ خالف ان کی جمع یہ بھی اس کی ایک مثال ہے تم کشتیوں کو دیکھتے ہو مواخر جو پھاڑنے والی ہیں فی ہی پانی کے اندر کس طرح پھاڑتی چلی جاتی ہیں پانی کو اللہ نے یہ پانی کی صفت رکھی کہ اس کے اوپر کشتیاں چلیں اور اللہ نے تم کو یہ عقل عطا فرمائی کہ تم کشتیاں بناؤ ولی تب تک من منف کس لیے کشتیاں بنی تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اللہ اکبر یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی اور تم اس مالک کو بھول گئے وہ القاف حافظ رواسیا اور دیکھو اور ڈالے اس نے زمین کے اندر رواسیا بڑے بھاری بھاری پہاڑ بھاری پہاڑ ڈال دیے اس نے زمین کے اندر کس لیے ڈالے بھاری پہاڑ ان تمید ابھی تم اللہ تمید ابھی تاکہ وہ تم کو لے کر کے نہ ڈلکے اور دوسرا من ان تبید بکم اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں زمین ہلنے لگ جائے زمین ایک گولا ہے پانی کے اندر پڑا ہوا اس میں بیلنس ہے یہ ہلتی نہیں ہے کیوں نہیں ہلتی ہے فرمایا اس پر ہم نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی ہیں اور اس کا وزن ایسا کہ بیلنس برابر کیا ہے اب یہ ڈلکتی نہیں ہے اور اسی زمین کے اندر انہارن ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دی نہریں وہ اور راستے پیدا کیے لعلکم اللہ تمتہ تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو اللہ نے راستے پیدا کیے یہ کئی جگہ آپ کو ملے گا مطلب اللہ نے زمین کا ایسا ڈھانچہ بنایا کہ بیچ میں لنک رکھے ورنہ ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ اگر لنک نہ ہوتا شاعرہ قرآن کا وہ درہ نہ ہوتا تو ہندوستان کا پاکستان کا چائنا سے کیسے راستہ ہوتا اور پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ تو دو ہی راستے ہیں درہ دانیال اور درہ خیبر اگر یہ درے نہ ہوتے تم ایک دوسرے سے ملتے کیسے سمن اس نے راستے ڈال دیے لعلکم تحتدون تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو کتنی مہربانی ہے اس کی اور سنو اچھا راستہ بھی ہوتا ہے ایک ہی جیسی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں شہر کا بندہ گاؤں میں جاتا ہے بار بار بھٹکتا ہے بےچارا وہ کہتا ہے یار اسی طرح کا راستہ ادھرتا ہے اسی طرح کا یہاں پر ہے میں پہچانوں کیسے کہ یہ راستہ الگ ہے اور وہ الگ ہے یہ اور جگہ ہے اور وہ اور جگہ ہے اور گاؤں میں جو ہے بے شہر میں آتا ہے اس کو سڑکیں تو مجھے آج تک یاد نہیں پتہ ہی نہیں چلتا کس سڑک پر جا رہا ہوں فرماتا ہے پروردگار میں نے راستے بنائے والا علامات اور کچھ نشانیاں بنائیں شہر والے بھی اگر غور سے دیکھیں گے نشانیوں کی راستے کی نشانیاں وہ فلانا پیڑ ہے فلانا پتھر ہے اور فلانی جگہ وہ چشمہ تھا اور فلانی جگہ سے گزرے تھے پھر راستہ نہیں بٹکیں گے یہ نشانیاں کس نے پیدا کی اللہ نے پیدا کی وہ بن نجمی اور ستاروں کے ذریعے سے بھی ہم یہ وہ راستہ پاتے ہیں سمندر میں نشانیاں نہیں ایک ہی پانی ہے جدھر دیکھو اب وہاں کوئی آدمی دیکھنے لگے کس پتھر کے پاس سے میں گزرا تھا وہاں تو پتھر ہی نہیں ہے تو فرمایا وہاں پھر ستاروں کے ذریعے سے تم راستہ پاتے ہو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھیے آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ بھی اور ان پڑھ لوگ بھی یہ کتاب سب کی کتاب ہے پڑھے لکھوں کی بھی ہے ان پڑھوں کی بھی ہے یہ جاہلوں کی بھی ہے اور بہت زیادہ پڑھے لکھوں کی بھی یہ گاؤں والوں کی بھی اور شہریوں کی بھی یہ ذہینوں کی بھی اور کند ذہن والوں کی بھی اس لیے قرآن پاک جب اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ پیش کرتا ہے تو ایسی موٹی موٹی باتیں پیش کرتا ہے جس کو سب سمجھتے ہیں اب یہ گاؤں والوں کو جب یہ کہا کہ جب جانور چڑھ کے آتے ہیں تو کیا مزہ آتا ہے تمہیں یہ تو بات کہتے ہی گاؤں والا سب سمجھ گیا نا اب اس کو آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو وہ پورا منظر آ جاتا ہے کہ کیسے وہ شام کو ہیں جانور ناچتے ہوئے کودتے ہوئے ادھر بھیڑوں کے بچے ادھر بکریوں کے بچے کئی کچڑیاں اور کئی بچیاں ہیں کئی بچڑے ایک دوسرے کے اوپر چھلانگے مارتے ہوئے کیسے آتے ہیں اور پھر کیسے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کس نے دیے یہ اللہ نے دیے اللہ اکبر موٹی موٹی باتیں پیش کرتا ہے اب دیکھیے یہ راستے کی نعمت ہے تو بہت گہری نعمت لیکن اتنی موٹی ہے کہ سب پہچانتے ہیں اور پھر راستے میں نشانیوں کی نعمت تو آدمی فوراً گاؤں والا سمجھ گیا کہ ارے سبحان اللہ اگر یہ نشانیاں نہ ہوتی شہر میں تو لکھا ہوا ہے یہ فلانی سڑک ہے یہ فلانی سڑک ہے یہ فلانا چوک ہے آپ اتنا کلو میٹر رہ گیا دائیں کو فلانا راستہ بائیں کو فلانا راستہ ادھر کو وہ ادھر کو وہ لیکن گاؤں میں کون سی پگڈنڈیوں کے اوپر کون سے علامت لگے ہوئے کون سے میل کے پتھر لگائے ہوئے یہ اللہ کے لگائے ہوئے وہ سبحان اللہ آدمی شکر ادا کرتا ہے سڑک والوں کا یار انہوں نے پتھر لگایا تو جس مالک نے اتنے نشان تمہارے لیے بنائے اس کو بھول گئے موٹی نہیں ہم سے بیان کرتا ہے اگر قرآن کریم یہ بیان کرتا کہ دیکھو آسمان میں کہکشائیں ہیں ان کہکشاؤں کے اندر کھر ستارے ہیں ان کے بیچ میں ایک تارا یوں دوڑتا ہے ایک ایسے دوڑتا ہے اور ایک تارا ایک منٹ میں بتیس کروڑ کلو میٹر دوڑتا ہے آدمی کہتے دیکھے تو نہیں میں نے اب یہ بڑا بڑے سائنسدان بڑے ماہر فلکیات وہ تو سمجھیں گے عام انسان کیا سمجھے گا اس لیے موٹی نیام سے پیش کرتا ہے اس کے لیے علماء کرام کو الفوظ القبیر حفظ یاد ہونی چاہیے پڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے حفظ یاد ہونی چاہیے اور اب تو اردو ترجمہ ہو گیا اردو دام بھی پڑھ سکتے ہیں شاہ صاحب نے قرآن پاک سمجھنے کا طریقہ بتایا ہم کیسے قرآن کو سمجھے قرآن بات کیسے کرتا ہے انسان سے اب یہ اتنی نعمتیں پیش کی اب بات آگے آمدم برسرے مطلب فارسی کا لفظ ہے مگر سب سمجھتے ہیں اب سنو کام کی بات کیا کام کی بات ایک یہ اللہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے زمین پیدا کیے تمہارے جانور پیدا کیے تمہارے لیے راستے پیدا کیے تمہارے لیے کشتیاں پیدا کی تم کو دماغ دیا عقل دیا ایک یہ اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں تم جن کے آگے سجدہ کرتے ہو اور جن کے آگے ماتھا رگڑتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا کچھ کیا پیدا جواب یہ ملے گا کچھ نہیں پیدا کیا اب ہم یخلو کو تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے کم اللہ یخلو کو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا کم اللہ یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا ہے کرتا ہے کوئی پیدا کچھ کوئی پوچھے میں نے کل کہا تھا قرآن پاک جگہ جگہ سوال کرتا ہے بولو کس نے کیا پیدا کیا جتنے اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں اللہ کے سوا جن جن کو حاج تروا مشکل کشا سمجھا گیا وہ چاہے پتھر کی مورتیاں ہوں بنائی ہوئی یا عظیم ترین ہستیاں ہوں کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے آسمان پیدا کیا کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے زمین پیدا کی کوئی نہیں کہے گا کہ جی اچھا گائے تو اللہ نے پیدا کی مگر بھیڑ فلانے بابا نے پیدا کی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ بکری اللہ نے پیدا کی لیکن بھیڑ فلانی ماتا نے پیدا کی تو پھر جس نے کچھ نہیں پیدا کیا اس کو اللہ کے برابر کرتے ہو افلا تذکرون کیا تم سمجھتے نہیں ہو کیا تم کچھ بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو اور اللہ نے کتنے پیدا کیے وہ انتہ فرمایا یہ تو چند ایک میں نے گنی ہے پارسی والے کہتے ہیں مشتیات خروارے ڈیر میں سے ایک مشت میں دکھائی خالی اور ہم کیا کہتے ہیں دیگ میں سے ایک چاول ایک چاول تم کو دکھایا ورنہ اس کی کتنی نعمتیں ہیں وہ نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تمہارے کمپیوٹر اور تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے لا تف تم نہیں شمار کر سکو گے اللہ اکبر کتنی نعمتیں ہیں اے کبھی جسم کے ماہر ڈاکٹر سے ملاقات کیجیے میری گزارش ہے بطور خاص اس سے ملاقات کیجئے اس سے پوچھئے جسم کے اندر کا نظام کیسا ہے میں نے تو دیکھا نہیں یہ میرا سبجیکٹ نہیں مگر میں ان سے بطور خاص ملتا ہوں پوچھتا ہوں اللہ اکبر جب وہ اندر کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جسم کا ظاہری ڈھانچہ بدلتا ہے انسان کا کلر بدلتا ہے انسان کی آواز بدلتی ہے آدم کی اولاد میں جتنے انسان آج تک آئے سب کو مزاج الگ ملا سب کو کلر الگ ملا سب کو یہ جو آواز نکل رہی ہے زبان یہ آواز الگ ملی مگر اندر کا نظام کہتے سب ایک کیوں اس نے کہا اگر ایک ذرا بھی بدل جائے گا تو پورا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ڈمیج ہو جائے گا کچھ باقی نہیں بچے گا کیوں اب ساری زندگی ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی کہ ایک رگ ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے اگر آپریشن کرنا ہو تو یوں کریں گے رگ میں کٹ جائے ورنہ خون نہیں بند ہوگا وہ کہتا ہے اگر یہ یاد کر کے امریکہ میں بدل گئی تو وہاں تو کاٹ دے گا بندہ مر جائے گا اس نے تو یہی یاد کیا ہوا کہ یہاں سے کاٹنا یہاں سے کاٹنا ایسے رگ ادھر ایسے رگ ادھر اور کیا اندر کا نظام ہے بڑی جگہوں پر پہنچانے کے لیے پائپ بچھی ہوئی ہیں خون پہنچاؤ بڑی رگیں آنکھوں میں پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی رگے یہاں بھی خون پہنچاؤ یہاں بھی خون پہنچاؤ ایسی سپلائی لائنیں اللہ اکبر اور سب کو برابر سپلائی پہنچ رہی ہے کسی کو ذرا سی کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے یہ صرف ایک رگوں کا نظام اس کے بعد پھر اندر اتر جائیے کیا اس کا نظام اللہ اکبر میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا پھر تو کوئی ڈاکٹر ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جس کو اپنے مالک کی پہچان اور اس کی معرفت نہ ہو اور یہ وہ اس دور کا ولی کامل نہ ہو اس نے کہا بالکل ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا شیطان محل کر دیتا ہے دماغ کو بس یہ پڑھتے رہتے کہ یہ کمال ہے بھائی حیرت کی بات ہے یہ کیا شان ہے مگر کس کی شان ہے کبھی نہیں اس طرح جانے دیتے دھیان جی ہاں، آئے آئے لیکن پھر بھی ایک بات ہے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو ماننے والے ڈاکٹروں کا ڈپارٹمنٹ ہے سب سے زیادہ اور دنیا میں بہت کم اتھسٹ ڈاکٹر ہی رہے ہیں اور معاف کیجئے کوئی ہونا سب سے زیادہ بکلا اتھسٹ ملحد جو منکر ہے ہی نہیں کوئی جی ان اللہ لغفور الرحیم اتنی نعمتیں کیوں پیدا کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون ہائے ہائے اللہ جانتا ہے اوپر تھی اس کی قدرت کی نشانیاں خلق کی نشانی اس نے یہ پیدا کیا یہ پیدا کیا یہ پیدا کیا اور پیدا کرنے والا اگر جانتا نہ ہو تو یہ اس کی کمزوری ہے کہا اس کے علم کی بات سنو واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کہ اس کو ما تسرون جو تم چھپاتے ہو وہ آدمی آہستہ بولتا ہے تب بھی جانتا ہے اور اس سے بھی آج تک تب بھی اور کوئی بولتا ہی نہیں تب بھی جانتا ہے وما تعلنون اور جو ظاہر کرتے اس کو بھی جانتے ہو والذین یدعون من دون اللہ اب آ جاؤ اس بات کے اوپر کہ جن کو تم پوچھتے ہو انہوں نے کیا کیا پیدا کیا یہ تو اللہ نے پیدا کیا والذین یدعون من دون اللہ اور جن کو پکارتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہوں لا یخلقون شیئا وہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو جن جن کو پکارتے ہو جن جن کو حاجت روا سمجھتے ہو کچھ نہیں پیدا کر سکتے کیوں اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود پیدا کیا جا گیا وہ کسی دوسرے کو پیدا کر سکتا ہے کوئی کہے جی فلانے نے بکری کو پیدا کیا تو جب یہ صاحب نہیں تھے تب بکریاں کس نے پیدا کی تھیں یہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں جو کسی کی مخلوق ہو وہ دوسرے کا خالق کیسے بن سکتا ہے اموات غیر احیاء یہ پیدا کریں گے یہ تو اموات مردے ہیں غیر احیاء یہ زندہ نہیں ہیں تم ان کو دوسروں کا خالق مانتے ہو وما يشعرون ایان یبعثون اور ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جو مر گئے وہ نہیں جانتے جو زندہ ہیں وہ نہیں جانتے اموات غیر احیاء مردہ ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر اس سب سے کیا معلوم ہوا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ نکلا آئیے عام برسر مطلب الہکم الہ واحد تمہارا خدا الہ واحد ایک ہی خدا ہے اللہ اکبر کوئی ہو ہی نہیں سکتا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ پھر لوگ مانتے کیوں نہیں فرمایا فالذین تو وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت کو نہیں مانتے جو قبر اور حشر اور نشر کو نہیں مانتے اس بات کو کہ ہم نے اپنے مالک کے سامنے جانا ہے وہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ قلوبہم منکرات ان کے دل انکار کرنے والے ہیں وہم مستکبرون اور وہ اکڑتے ہیں جب ان کو یہ مضمون سنایا جاتا ہے قرآن کو ان کو غصہ آتا ہے عجیب باتیں ہیں یار ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی آپ ہاں، تجھے کہاں سمجھ میں آئیں گی لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون و يعلنون لیکن یہ بات پکی ہے کہ ان کی کوئی بات اللہ سے چھپ نہیں سکتی لا جرم پکی بات ہے لا شک فی حقا پکی بات ہے ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں انہو لا يحب اقبالمستبرین اور بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ اکڑتے ہیں اسی لیے اللہ ان کو ایمان نصیب نہیں کرتا ہے پیچھے جگہ جگہ ہی بتایا جا چکا ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے کہا جو آجزی کا اظہار کرتا ہے جو اکڑتا نہیں ہے جو اپنے مالک کے سامنے اپنی بڑائی نہیں جتاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ایسے لوگوں کو یہ قرآن سنایا جاتا ہے اور سنا کر کے پوچھا جاتا ہے کیسا لگا کیا نازل کیا تمہارے رب نے تو جواب سنی ان کا تبصرہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا نازل کیا تمہارے رب نے قَالُوا فی الْأَوَّلِينَ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں اتارے ہیں ایسے قصے کہانیوں کی کتاب ہے کہیں قوم عاد کا قصہ کہیں قوم سمود کا قصہ کہیں قوم لوت کا قصہ کہیں فرعونیوں کا قصہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں کیوں کہتے ہیں یہ بات نتیجہ لی محاقبت کے لیے نتیجہ کے لیے لیحملوا اوزار اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تاکہ وہ بوجھ اٹھائیں کاملتن پورے کا پورا یوم القیامہ قیامت کے دن کس کا بوجھ اپنے گناہوں کا بوجھ اور اپنے کا خالی تھوڑا الذین بین بغیر علم اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی کچھ حصہ اٹھائیں الذين يضلونهم جن کو وہ گمراہ کیا کرتے تھے بغیر علم بغیر علم کے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا مگر یہ تبصرے کر کے کہ کیا نازل کیا کہنے لگے کس سے کہانیاں نازل کیا اور کیا نازل کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور ان کی باتیں سن سن کر کے جو گمراہ ہوتے رہے ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے لیکن ہم پڑھ چکے تو کیا ان پر بوجھ نہیں لدے گا جو گمراہ ہوں گے ان پر اپنا لدے گا لیکن گمراہ کرنے کا بوجھ ان پر بھی لدے گا سا ما یزرون الا سنو سا کتنا برا ہے ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے کیسا برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے یہ جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قصے کہانیاں نازل کیے یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ بڑے لوگ ہیں جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ قوم کے سربر اوردہ لوگ ہیں ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ فرمائیے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا تو یہ کیا کہتے ہیں کس سے کہانیاں نازل ہوئی یہ کس لیے کہتے ہیں کیا شک ہے کہ یہ کس سے کہانی بالکل ان کو شک نہیں ہے مکہ کے مشرقین کے بارے میں پوچھ لیجئے وہ کیا کرتے تھے رات کو ان کو نیند نہیں آتی تھی پڑھ چکے آپ ہیں کیوں نہیں نیند آتی تھی کہتے تھے یار کیا کریں دل چاہ رہا ہے قرآن سنیں کہیں نہ کہیں پڑھ رہے ہوں گے اللہ کے نبی ہیں راتوں کو سوتے نہیں تھے اٹھ کر کے چپکے جاتے تھے کان لگاتے سنتے سننے میں مزہ آتا ان سے رہا ہی نہیں جاتا تھا اور وہ مانتے تھے دل سے کہ ہے اللہ کا کلام مگر پھر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے اکڑتے تھے مان جائیں گے تو پھر تو ان کے نیچے لگ جائیں گے پھر تم ہیں ہمیں بھی ان کے تابع ہونا پڑے گا اور آپ نے تاریخ میں وہ واقعہ پڑا ہوگا آ رہا ہے سورہ نجم کے اندر ایک دن تو سب کہہ کر کے سوئے ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم چپکے چپکے جا کر کے سنتے ہیں جب ہمارے چھوٹے لوگوں کو پتا لگے گا وہ کیا سنجیں گے وہ کہیں گے ہمیں منع کرتے ہو خود سنتے زیادہ کل سے کوئی نہیں جائے گا ابو جیل نے کہا ٹھیک میں بھی نہیں جاؤں گا اتبا تم ہی نہیں جائے گا شہبا ہی نہیں جائے گا اخرت میں شریک ہی نہیں جائے گا اور فلانے تم بھی نہیں جائے گا سب نے کہا ہم نہیں جائیں گے لیکن رات کو جب سوئے تو ابو جیل نے سوچا آج تو کوئی نہیں جائے گا آج میں اکیلا بیٹھ کے سنتا ہوں کیا مزہ آتا ہے اتبا نے سوچا آج میں اکیلا جاؤں شہبا نے سوچا میں اکیلا جاؤں اور ہر ایک اکیلا اکیلا کرتے کرتے سارے ہی پہنچ گئے حدیث میں موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت بند کی رات کو تو یہ واپس نکلے تو ایک دوسرے کو پہچان لی تیرا بیڑا تو ادھر کم آئے اس نے کہا بس آ گیا کہا کیوں آیا کہا وہی چیز لے کر آئی جو تجھے لے کر آئی نیند نہیں آ رہی تھی دل چاہ رہا تو سنو آج کیا پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشہور ہے نا کہ سورت طاہا سن کر کے ایمان لائے تھے ان کے سامنے کبھی سنایا گیا فرمایا نہ میرا دل بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا پوچھا کب ٹوٹ چکا تھا کہا ایک میں دن میں خانہ کعبہ کے پردے میں چھپ گیا میں نے دیکھا آج کیا پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سور الحاق کا پڑھنے شروع کی کہتے ہیں جب اس سور الحاق کا وہ انداز ہی بڑا عجیب ہے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی زبردست شاعری ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین پر نہیں ہوں میرے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے ہیں کلام کو سمجھتے تھے اس کی خوبی کو سمجھتے تو تار بھی تھے تو میں نے کہا کتنا بڑا یہ شاعر ہے تو آپ نے دوسرا رکو پڑھا جس میں تھا کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے تو میں نے کہا کمال ہے میں نے یہاں سے کہا کتنا بڑا شاعر ہے وہ ادھر سے جواب دے رہا ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے تو میں نے کہا اس کا مطلب کاہن ہے اور کاہن کس کو کہتے تھے وہ کہتے تھے وہ آدمی جس کے پاس جن ہوتا ہے اور وہ اس کو غیب کی خبریں دیتا ہے جن بیچارہ خود نہیں جانتا ہے دوسرے کو دیتا ہے غیب کی خبریں خیال تھا ان کا کہ کتنا بڑا کاہن ہے میری بات اس کو پتہ چل گئی تو دوسرا جملہ آپ نے پڑھا وما ہوا بقول کاہن اور یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں کہتے میں حیران ہو گیا ششدر رہ گیا یہ ہو کیا رہا ہے میں کیا سن رہا آج کہتے ہیں اسی دن سے میں مبہوت سے رہتا تھا کہ یہ ہے کیا چکر ہے ہو کیا رہا ہے خیر بات لمبی ہو جائے گی اوپر جو کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کس سے کہانیاں ہیں یہ کس سے کہانیاں کیوں کہہ رہے تھے کیا ان کو شک تھا کہ واقعی کس سے کہانیاں نہ اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور ان پڑھ لوگوں کو کسی طریقے سے بیوقوف بنا کر قرآن سے روکنے کے لیے اور یہ ان کا بنایا ہوا پلان تھا یہ ان کی سازش تھی یہ نہیں کہ کوئی حادثہ پیش آیا تھا اور ان کو شبہ ہو گیا تھا نا یہ ان کا پلان تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلے رکوع کے اندر بڑے بڑے پلان بنے اس سے پہلے بھی سب ناکام ہو گئے یہ پلان بھی ناکام ہوگا بڑے منصوبے بنے اس سے پہلے دین کو مٹانے کے لیے قد مکر الذین من مکاریاں کی تھیں سازشیں کی تھیں من قبلہم ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فات اللہ بنیانہم تو آ گیا ان عمارتوں پر من القواعد ان کے پلنت کی طرف سے ان کی جڑوں کی طرف سے فخر علیہ مستقف تو گر گئی ان کے اوپر ان کی چھتیں من فوقہم اوپر سے مطلب تشبیح دی گئی کہ یہ جو سازش کرتے ہیں نا یہ گویا قلعہ بنا رہے ہیں اور قلعے کو مضبوط کرتا ہے کو ادھر سے اٹیک تو نہیں ہوگا ادھر سے تو نہیں ہوگا باہر پڑی سی نہر کھود دو جہاں کہ کوئی پار نہ کر سکے سوار ہاتھی نہ آ سکے کہ ٹکر مار دے دیوار کو ہیں بڑی سی نہر کھود دو اور آنے کا راستہ مت بناؤ چھوٹا سا ایک پل رکھو پل کو توڑ دینا جب باہر سے حملہ ہوا یہ سارے انتظامات کرتے ہیں مگر نیچے بنیاد کا کیا کریں کسی نے نیچے سے ٹکر مار دی تو پھر کیا کرو گے فرمایا آ گیا اللہ ان کی بنیادوں پر اور برم سے نیچے گرے اے بنیادیں کھچ گئیں اوپر سے چھت نیچے گرا یہ تشبیح دی گئی کہ ان کے پلان سارے کے سارے فیل ہوئے فیل ہی نہیں ہوئے بلکہ جب چھت گرے گا تو مرے گا کون جو اس کے اندر ہوگا فرمایا اپنے پلان میں خود ہی گرے خود ہی مرتے رہے خود ہی پلان بناتے رہے من فوقهم گر گیا ان کے اوپر ان کا چھت فاتاہم العذاب تو آیا ان کے اوپر عذاب من حیث لا يشعرون وہاں سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا کسی نے سوچا تھا نیچے سے عذاب آئے گا کبھی نہیں کسی نے سوچا تھا یہ کہاں سے عذاب آ گیا کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایک واقعہ بھی اس طرح کا پیش آیا کیا واقعہ پیش آیا وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا نمروز ہر نبی کے مقابلے میں جو آیا اس پر عذاب آیا نمرود کا کیا ہوا قرآن نے بیان نہیں کیا تاریخی طور پر بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو لوگوں نے اس کو بتایا اب عذاب آئے گا اس نے ایک زبردست قلعہ بنوایا ہر طرف سے مضبوط کیا اور پھر اس کے اندر ایک ٹی پارٹی رکھی اور ناچنا اور گانا اور سارے بکواس ساری کابینہ اکٹھی کی ایسی زوردار ہوا چلی ایک جھونکا ادھر گرا دوسرا جھونکا ادھر گرا سب کے سب کی قبر اسی کے اندر بن گئی فخر مستق وہ آتا العذاب اور آیا ان پر عذاب من حیث لا یشعرون ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا تو کیا چھٹی ہو گئی کہاں چھٹی ہوئی یہ تو چکھنے کے لیے عذاب ملا اصل تو اب دور شروع ہوا آگے عذاب کا یہ تو موت کے اوپر کیا سمجھتے ہو بات ختم ہو گئی کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس کا دم گھٹا جان نکل گئی نکل کے تو چھٹی ہوئی اب تو اثر شروع ہوا یسم یوم القیامت یخزیہم پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا وہی یقول و شرکائی اور ان سے کہا کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے کہتے تھے کہ یہ خدا کے پارٹنر ہیں ہیں اور ان کی بھی پوجا کر اللہ کی بھی اور ساتھ میں غیر اللہ کی کون تم تو شاخ پونسی جن کے بارے میں تم ایمان والوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے کون تم تو شاکون تم جھگڑتے تھے فی ہی جن کے بارے میں قال اس دن کہیں گے علم والے جن کو اللہ نے علم دیا وہی کا علم دیا وہ کہیں گے کیا ان الخزی الوم آج کے دن کی رسوائی بے شک رسوائی الوم آج وسو اور آج کے دن بے شک برائی بری حالت الکافرین انہی پر پڑے گی جو انکار کرتے تھے جو اس دن کو نہیں مانتے تھے کیسے تھے وہ لوگ الذین تتوفاهم الملائکہ جن کی جان نکالتے تھے فرشتے ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے اور سب سے بڑا ظلم کیا کرتے تھے اپنے اوپر شرک کر رہے تھے سب سے بڑا ظلم ملک فالقاسلم تو جیسے فرشتے جان نکالتے ہیں وہ پیش کرتے تھے السلم سلم کو پیش کرتے تھے کس کو صلح کو ہیں ہاں، جھگڑا تھا ہمارا اور خدا کا اب صلح کر لیتے ہیں اب اب اسلام قبول کر لیتے ہیں اور یہ مضمون تیسری جگہ آ گیا دوبارہ پہلے سورہ ابراہیم کے آخر میں آیا تھا دو جھٹکے لگے موت کے بس کہتے ہیں تھوڑی موقع دے دو تھوڑا موقع دے دو اب پکی توبہ کریں گے پکا کلمہ پڑھیں گے اور پھر سورہ ہجر میں بتایا ایک مرتبہ تھوڑا کریں گے بار بار یہ تمنا کریں گے اس صورت میں پھر بتایا السلم تو پیش کریں گے وہ صلح کو یعنی کہیں گے کہ اب ہم اسلام قبول کرتے ہیں محتمانہ ملو بن بلکہ جھوٹ بولیں گے کہیں گے ہم تو برائیاں کرتے ہی نہیں تھے پکے نیک لوگ تھے اب اور نیکیاں کریں گے بلا ہاں ہاں ان اللہ جان اللہ جانتا تم کا معلوم جو کچھ تم کیا کرتے تھے سب معلوم ہے اس کو اب کیا نتیجہ نکلا فَدْخُلُوا ابواب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے گیٹ سے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ جنہوں میں رہو گے اس کے دروازوں سے گھس جاؤ پل ابھی الْمُتَكَبِّرِينَ کتنا برا ٹھکانہ بنا المتکبرین اکڑنے والوں کا اللہ کے دین کے مقابلے میں اکڑتے تھے اللہ کو اکڑ دکھاتے تھے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے رہے نافرمانی سے بچتے رہے للذین اتقوا اور کہا جائے گا ان لوگوں سے الذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا پرہیزگار بن گئے ان سے جب کہا جاتا ہے انزل ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا شاید آپ بات سمجھے ہوں گے وہ جو اوپر آیا تھا نا میں نے کہا کہ یہ مکر ہوں یہ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے اساطیر الاولین سے وہاں سے یہاں تک ایک ہی مضمون تھا اب شروع ہوا دوسرا مضمون کہ ان سے پوچھا گیا کیا نازل کیا انہوں نے کہا قصے کہانیاں تو جب پوچھا تقوی والوں سے پرہیزگار لوگوں سے اللہ سے ڈرنے والوں سے اس کی شرک سے بچنے والوں سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا قالوا خیرا انہوں نے کہا جو بھی نازل کیا بہت اچھا نازل کیا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی اس دنیا کے اندر حسنا ان کے لیے حسنا ہے اس دنیا میں بھی ان کے لیے اچھی حالت ہے اور دنیا میں حسنہ کیا ہے ان کو سکون ملے گا ان کو چین ملے گا ان کو اطمینان ملے گا وہ جھونپڑیوں میں ہوں گے مگر محلوں سے زیادہ ان کو سکون ہوگا اور نیکی کرنے کی توفیق ملے گی ولا دارالآرت خیر اور ضرور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ولانی دار المتقین اور بہت اچھا ہے پرہیزگاروں کا گھر کون سا ہے پرہیزگاروں کا گھر جنات و ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے تجری من تحتی اللہ نہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی لہم فیہا ما یشاؤن اس کے اندر وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے مگر یاد رکھیے وہی ہوگا جو شرافت انسانی چاہے گی جو انسان کی شرافت کے لائق ہے کوئی گندی بات کے لیے کہے کہ وہ بھی ہوگا وہاں پر قطن نہیں ہوگا رافضیوں نے بات ترجمہ کی ہے میں بہت گندی باتیں کہیں کہ یہ بھی وہاں پر ہوگا جو شرافت انسانی چاہتی ہے وہ ہوگا اس میں کزالک لکھ غزالی کا اسی طرح اللہ بدلا دیتا ہے پرہیزگاروں کو اور پرہیزگار کون سا ہوتا ہے جو پہلے پرہیزگاری کرے اور پھر گناہ کرے اور گناہ کی حالت میں مر جائے گا نانا تتوفاهم الملائکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں تتوفاهم الملائکہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اوپر والوں کی جان نکالی تو اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے شرک کر رہے تھے ان کی جان نکلی یہ کیسے تھے طیبینا بھی نا اس حال میں کہ یہ پاک ہوتے ہیں یہ نیکیوں میں ہوتے ہیں ان کی روحیں پاک ہوتی ہیں اللہ کی معرفت ان کو ہوتی ہے وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور فرشتے ان کو کہتے ہیں السلام علیکم تم پر سلامتی ہو کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں ادخل الجنہ داخل ہو جو جنت میں بما کن تم ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے میں یہ بات بچا چکا کہ جنت میں انسان اللہ کے کرم سے اس کے فضل سے جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا وہاں یا رسول اللہ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے کرم سے جاتا ہوں لیکن اللہ کا یہ کرم ہوگا کہ بندوں سے کہے گا یہ تمہارے آواز کا بدلا ہے جو یہ تمہاری نیکیوں کا سلا ہے جنت ورنہ بندوں کی نیکیاں کیا اور اس کی جنت کیا حلی اندر الملائکہ کیوں نہیں مانتے ہیں لوگ اتنی کھول کر کے بات سنائی گئی اب بھی نہیں مانتے اب بھی نہیں توبہ کرتے کب کریں گے کلین ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے ہیں جو نہیں توبہ کرتے الا ان تاتيهم الملائکہ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے فرشتے کون سے موت کے فرشتے عذاب کے فرشتے آ جائیں تب ایمان لائیں گے اور یا امر ربک یا آ جائے تیرے رب کا حکم یعنی اس کا عذاب آ جائے یا قیامت کا دن آ جائے اور جہاں پیچھے دو مقام پر آیا تھا یہاں تک کہ اللہ آ جائے میں نے کہا تھا اس آیت کی روشنی میں وہاں بھی ترجمہ کیا گیا اور امر اللہ اللہ کا حکم آ جائے کدالی کفال فا اللہ اگر عذاب دیکھ کر کے ایمان لاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے قوم تھے قوم عاد تھی قوم سمود تھی نمرود تھا فرعون تھا انتظار میں رہے کبھی مان لاؤ گے کہا دیکھیں گے جب عذاب آئے گا تب دیکھ لیں گے مان لے آئیں گے لیکن جب اس وقت میں ایمان لائے جب عذاب آ گیا تو پھر ان کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ ایسے لوگوں کو عذاب سے دوچار کیا گیا تو کیا اللہ نے ان پر ظلم کیا اور میں نہ بالکل نہیں ظلم کیا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور نہیں ان پر ظلم کیا اللہ نے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتے تھے فاسا بہوم سیاح تم حامل میز فا بہم تو پہنچی ان کو سیئات ما عملوا ان کاموں کی برائیاں جو وہ کیا کرتے تھے وہ پہنچ گئی ان کو کاموں کی برائیاں پہنچی ایک لفظ چھپا ہوا ہے کام گندے کاموں کے نتیجے پہنچے ان کو جو برے کام کیا کرتے تھے ان کے نتائج سامنے آ گئے وحاق بهم اور گھیرے میں لے لیا ان کو اس چیز نے جس کی وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کس کی مذاق اڑاتے تھے اللہ کے دین کی مذاق اڑاتے اللہ کے عذاب کی مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا یہ وہ بیان ہے آپ ہر صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک مستقل بیان ہے طرح ایک ہی صورت کسی کو سنا دی جائے وہ بھی اس کے لیے کافی ہے اس بیان کے بعد کوئی انکار کر سکتا ہے وہ اپنے مالک کو نہ مانے کیسے انکار کرے گا اتنا زبردست بیان شروع سے یہاں تک کا جب کچھ نہیں بنتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے انسان ہیلے بہانے کرتا ہے چنانچہ مشرق بھی ہیلے بہانے کرتا ہے گنگار بھی ہیلے بہانے کرتا ہے کیا بہانے کرتا ہے وہ پرانا بہانا اچھا ٹھیک ہے مان لیا کہ یہ سب گندے کام ہیں اور اللہ کو ہمارے کام پسند نہیں اللہ نے ہم کو یہ گندے کام کرنے کی طاقت کیوں دی اگر طاقت دی ہے تو اس کا مطلب اللہ پسند کرتا ہے چور چوری کر رہا ہے چلنے کے لیے ٹانگیں کس نے دی سوچنے کے لیے دماغ کس نے دیا پکڑنے کے لیے ہاتھ کس نے دیے یہ تو اللہ نے دیے جب اللہ نے دیے تو اللہ خوش ہے کرے چوری ہے یہی اعتراض کرتے تھے مکہ کے مشرق پرانے پاک اس کا جواب دیتا ہے میں نے آیت پیچھے بھی سنائی تھی آپ کو میں بارے میں الذين اشركوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کیا کہا لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما عبدنا من دونه من شيء نہ ہم عبادت کرتے اللہ کے سوا من شيء کسی بھی چیز کی اگر ہم نے غیروں کے در کے اوپر متھے رگڑے اس لیے رگڑے کہ اللہ نے طاقت دی ہم کو اور جب اس نے طاقت دی اس کا مطلب اللہ خوش ہے تبھی تو رگڑے ہیں اگر اللہ نہیں پسند کرتا ہے جب ہم ادھر جاتے ہیں ہمارے پاؤں کی نہیں ٹوٹ جاتے نہ ولا ابا نہ ہم عبادت کرتے کسی چیز کی ولا ابا اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور سنو جو وہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام سمجھتے تھے کسی کو حلال بناتے تھے اور یہ ایک بڑا زبردست راز ہے آپ شاید اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں گیا دیکھیے جو بھی دنیا کا کوئی مذہب ہوگا اس مذہب میں انسان کی ضرورت کی تمام باتیں ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں نشیب و فراز میں کن کن چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے تو اس کے مذہب میں قدم رکھتے ہی اس کو پہلا سوال ہوگا کیا میرے لیے کون سی چیز کھانا جائز کون سی چیز لگانا جائز کون سی چیز استعمال کرنا جائز اور کون سی چیز نہ جائز بندشیں کن چیزوں کی ہیں اور چھوٹ کس کس چیز کی ہے یہ سب سے پہلا جواب ہونا چاہیے مذہب میں مگر دنیا میں آج وہ مذہب نام ہے کہ جن بچاروں کے پاس بھکتی اور پوجا کے سوا کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کو وہ کہیں گے بھائی ہم سے تو یہ پوچھو کس موقع پر کون سی بھکتی کرنی کون سی پوجا کرنی کون سا منتر پڑھنا جائز کون سا ہے ناجائز کون سا یہ کیا گورکھ دندہ آپ نے شروع کر دیا تو پھر انسان اپنی مرضی سے کہتے ہیں فلاں چیز حرام فلاں چیز حلال یہ چیز کھانا غلط ہے یہ چیز کھانا ٹھیک ہے کہتے زندہ چیز کو مار کر کے ذبح کر کے کھانا حرام ہے ہاں البتہ گھاس پھوس کھا سکتے ہیں سبزی سبزی کھا سکتے ہیں ارے سبزی میں جان نہیں ہے کیا ایک سبزی کے پتے کے اندر لاکھوں کروڑوں جان کھا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں بہتر نہیں کہ ایک بکرا ذبح کرتا کہ پچاس لوگوں کے پیٹ بھر جائے مگر یہ اس کے پاس مذہب اس کے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے قرآن کریم اس راز سے جگہ جگہ پردہ اٹھاتا ہے کہ جو دین ہوگا اس میں یہ بھی بتانا ہے کہ اس نے حکومت کیسے چلانی اگر جج کی کرسی پر ہے تو اس نے کس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور زندگی کا سفر کر رہا ہے کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے مکہ کے مشرق کہتے تھے اگر ہم کسی چیز کو کہتے ہیں جائز کسی کو کہتے ہیں ناجائز تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہم کو کہنے کی طاقت دی اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ کہنے کی طاقت کیوں دیتا ہے من ہر من شيء اور نہ حرام قرار دیتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو میں علی گڑھ میں سیالو جی کا اگزام دے رہا تھا بہت پرانی بات ہے ایک واپس آ رہا تھا ایک چیٹی سے میں چھوٹا وہ بڑے خوش اخلاق تھے اللہ ان کو خوش اخلاقی کی جزائے خیر عطا فرمائے کہنے لگے بیٹے کیا پڑھتے ہو میں نے بتایا یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں بڑے خوش ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ کے تمام مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرتے ہو میں نے کہا ہاں سبجیکٹ بھی یہی ہے اس میں تو کہنے لگے کہ آپ کو کون سا دھرم اچھا لگا ابھی میں نے جواب نہیں دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسلام ہی اچھا لگا ہوگا آپ کو کیوں کہ آپ مسلمان ہو میں نے کہا نہیں پہلی بات آپ کی درست ہے دوسری درست نہیں ہے بے شک اسلام سب سے اچھا لگا مگر اس وجہ سے نہیں کہ میں مسلمان ہوں اس وجہ سے کہ ہر انسان کی عقل و دانش یہ کہنے پر اس کو مجبور اور بے بس کر دے گی جب بھی وہ مذہب کا تقابلی مطالعہ کرے گا اس کا ذہن اس کا دل اس کا دماغ اس کا ضمیر اس کو یہی پہنچائے گا کہ مذہب نام کی یہی ایک چیز ہے باقی مذہب ہے ہی نہیں ہے چند باتوں کا نام مذہب ہوتا ہے کیا اب میں بچہ مجھے تو نتائج کا احساس بھی نہیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی تو ان کو اندر سے ظاہر ہے غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہو کچھ نہیں میں نے کہا مذہب کس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی زندگی کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر سوال کا جواب دیا جائے ایک ایک موڑ پر اس کی رہنمائی کی جائے آپ مجھے بتاؤ آپ کے ہاں حرام اور وہ سکھ برادری سے تھے میں نے کہا آپ کے ہاں حرام اور حلال کی کیا پہچان ہے کیا معیار ہے کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے جس کو آپ حرام کہتے ہو کیوں کہتے ہو حرام کس بنیاد پر کہتے ہو تو ان کو غصہ بہت آیا لیکن اخلاق بلند تھے مجھے کچھ کہا نہیں تھپڑ مار کرتا ہوں اور چلا گیا مگر بے بس بھی ہوئے جواب نہیں ان سے دیا گیا میں نے کہا کوئی اصول بتاؤ کوئی ضابطہ بتاؤ ورنہ میں بتاؤں کوئی ایک موڑ بتاؤ انسان پیشاب کرنے جاتا ہے وہاں بتایا جاتا ہے کیسے بیٹھنا ہے تجھے تجھے کیسے پیشاب کرنا ہے انسان سوتا ہے تجھے سونے کا کیا طریقہ وہ بتایا جاتا ہے انسان ہنستا ہے اس کو ہنسنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو مذہب تو اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کے ہر سوال کا جواب ہو تو یہ پہلا سوال ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اگر اللہ نہ ہم کو طاقت دیتا تو ہم اپنی طرف سے نہ حرام کہتے کسی چیز کو نہ حلال کہتے قرآن پاک آپ اس سوال کا جواب دیتا ہے دیکھیے یہ سوال مکہ کے مشرقین نے کب کیا ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ آج ہم سے تھوڑا سوال مگر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہی سوال کر رہے ہیں گنہگار کہتا ہے میں شرابی ہوں ہیں میں چوری کرتا ہوں میں بدماشی کرتا ہوں میں ڈکیتی ڈالتا ہوں اچھا اگر میں ڈکیتی ڈالتا ہوں تو خدا نے مجھے طاقت کیوں کی ڈکیتی ڈالنے کی استغفر اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں اچھا خدا جھوٹ بولنے کی طاقت کیوں دیتا ہے میں غیبت کرتا ہوں چگلی کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں خدا مجھے طاقت کیوں دیتا ہے قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے سنیے پہلا جواب فرمایا اسی طرح کا جواب دیا تھا ان لوگوں نے اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یہ تو آسمان سے گرایا نا اور بڑے پڑھے لکھے ہو تم سے پہلے سارے ان پڑھ یہی کہتے تھے تو یہ کون سا پڑھے لکھے آدمی کا یہ سوال ہے یہ تو ان پڑھ سے ان پڑھ کا سوال ہے تم سے پہلے جاہل یہی کہتے تھے فَحَلَارَ الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اگر اللہ ان کاموں سے خوش ہوتا تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ نہیں بھیجے جواب ہوگا بھیجے تو کس لیے بھیجے پیغمبر یہی تو بتانے کے لیے بھیجے کہ کیا کام اچھا ہے اور کیا برا ہے اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے اگر وہ ان سے خوش تھا کذالک فعل الذی کا فحال الرسل لیکن پیغمبروں کے ذمے زبردستی کسی کو راستے پر لگانا نہیں نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر صاف صاف پہنچا دینا اور رسول آئے تھے فرمایا ہاں، بالکل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ان ابت الله کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جب ہم نے بھیجا تو اس کا مطلب کہ ہم ان باتوں سے خوش نہیں تھے ہم شرک سے خوش نہیں تھے تبھی تو ہم نے رسول بھیجے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو وجتنب الطاغوت اور پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ جا کر کے کہیں لوگوں کو کہیں بچو تم التاغوت تاغوت سے بچو اور تاغوت کا بیچے ترجمہ کرا چکا کیا بتوں کو بھی تاغوت کہتے ہیں لیکن ہر اس طاقت کو جس کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جائے اس طاقت سے بچو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللہ پھر انبیاء کرام آتے تھے اور آ کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے پھر کیا ہوتا تھا پھر ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ وہ لوگ تھے جن کے اوپر گمراہی کی بات پکی ہو گئی پھر کیا ہوا اس کے بعد گمراہوں کے اوپر عذاب آیا اگر اللہ خوش تھا ان کاموں کے کرنے سے شرک سے خوش تھا تو اللہ نے گمراہوں پر عذاب کیوں نازل کیا فی الارض گھومو پھرو زمین کے اندر فن تو دیکھو کئی فقان عاقبت المکذبین کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے یاد رکھیے جب قرآن کریم کہتا ہے نا گھومو پھرو زمین میں تو بہت سارے بےمان کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پوری زندگی کماتے رہتے ہیں چوری چکاری کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے بعد میڈم کو لے کر کے چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے دنیا میں میڈم کو لے کر نہیں بلکہ کہیے کہ میڈم لے کر چلی جاتی ہے گھومنے کے لیے تو پوچھے تم کیوں گھوم رہے وقت ضائع کر رہے ہو کہتے ہم تو قرآن کے مطابق کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ بیوقوف مولویوں کو بھی دیکھا یہ بات کہتے ہوئے کیا یہ مقصد ہے قرآن پاک کا قرآن پاک کا یہ مقصد ہے جن قوموں پر عذاب آیا ان کے حالات پڑھو دیکھو ان پر عذاب کیوں آیا اگر اللہ کو شرک پسند ہوتا تو مشرکوں کو کیوں تباہ و برباد کیا گیا فرعون پر کیوں عذاب آیا نمرود پر کیوں عذاب آیا قارون پر کیوں عذاب آیا قوم عاد قوم سمود کیوں مٹی دنیا سے یہ تھوڑا کہا جاتا ہے کہ جو ان کے کھنڈرات پر گہرائی سے غور کرو تحقیق کرو کیسے گرے تھے اگر یہ بات مقصود ہوتی تو ابھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ کے اندر کہ جب رسول اکرم صلی اللہ شہر میں شہر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر قوم سمود کے کے پاس سے گزرے قوم سمود کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے نہیں یعنی میں نے شاید عرض کیا یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوم سمود رہتی تھی بلکہ پاس میں وہ کنواں ہے جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی جس کو انہوں نے آخر میں قتل کر دیا تھا جس پر خدا کا عذاب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً کوچ کرو یہاں سے باقینا خائفینا ڈرتے ہوئے روتے ہوئے کہیں ہمارے اوپر ویسا عذاب نہ آئے جائے جیسے اس قوم پر عذاب آیا تھا تو معذب جگہوں سے تو بچنا اور ڈرنا چاہیے نہ کہ وہاں جانا چاہیے اور جن لوگوں نے اس کنویں سے لا کر کے پانی لیا تھا اور آٹا گوندا تھا آپ نے فرمایا یہ آٹا جانوروں کو کھلا دو مت کھاؤ اس کو اس لیے کہ یہ اس کنویں کا پانی ہے جس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا حالانکہ پانی کی کوئی خاصیت نہیں تھی مگر دل میں نفرت بٹھانا مقصد تھا کہ ایسی جگہوں سے ڈرو یہاں پر تو خدا کا عذاب آیا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں اس کے لیے جو اللہ نے کہا نا گھومو پھرو چکر چکر کاٹو اگر اللہ کو شرک پسند ہوتا تو پھر پروردگار ان قوموں کے اوپر عذاب کیوں نازل کرتا گھومو دیکھو زمین میں فن ضرور دیکھو کئی فکان عاقبت المقذبین کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جنہوں جو جھٹلاتے تھے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ پروردگار کو شرک پسند نہیں ہے گناہ اس کو پسند نہیں ہے اور پھر یہ کہنا کہ اگر ہم شرک کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس نے طاقت کیوں دی تو ہمارے ایک بزرگ نے سمجھایا میں انہیں کی بات کہہ دیتا ہوں فرماتے تھے یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ جس طرح کا کوئی بےمان اور بد اخلاق لڑکا اپنی ماں کو ڈنڈو سے مارے اور کوئی پوچھے بدبخت وہ تجھے شرم نہیں آئی تو نے اپنی ماں کو مارا وہ کہے کہ اگر ماں کو ڈنڈے برداشت نہیں تھے تو اس نے دودھ کیوں مجھے پلایا تھا کیوں مجھے صحت بخشی تھی کیوں مجھے جوان ہونے دیا تھا اب میں جوان ہوا مجھے صحت ہے مجھے طاقت ہے اس طاقت کا کہیں نہ کہیں تو استعمال کرنا ہے استغفر اللہ معلوم کیا ہوا پروردگار نے طاقت انسان کو دونوں کاموں کی دی ہے گناہ کرنا چاہے تو گناہ کرے اور نیکیاں کرنا چاہے تو نیکی کرے مگر وہ خوش نیکی کیسے ہوتا ہے وہ گناہوں سے خوش نہیں ہوتا ہے فصیح یہ ان کا آخری ہتھیار تھا میں نے کہا آخری بہانہ تھا وہ بھی ختم ہوا تو اب کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اگرچہ آپ حرص کرتے ہیں تما کرتے ہیں ان کی ہدایت پر کہ کسی طرح ان کو ہدایت نصیب ہو جائے لیکن جو ہدایت پر آنا نہیں چاہتا پروردگار اس کو دیتا بھی نہیں لَا اللہ تو پروردگار ہدایت نہیں دیتا میں مجھے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار جب اللہ محروم کر دیتا ہے پھر کوئی دوسرا بھی مددگار کھڑا نہیں ہوتا اللہ کی توحید کے بارے میں جتنے اعتراض کر سکتے تھے سب کے جواب بے بس ہو گئے کوئی اعتراض باقی نہیں بچا اب وہ دوسری بات تھی کہ اللہ کے ہاں جا کر کے کیا جواب دو گے انہوں نے کہا کہاں جائیں گے اللہ کے ہاں مر گئے ختم ہو گئے بس ایسے ہی آدمی پیدا ہوتا رہتا ہے مرتا رہتا ہے جیسے گھاس کٹتی ہے ختم ہوتی ہے پھر کٹتی ہے پھر ختم ہوتی ہے ایسے ہی زندگی کا نظام چل رہا ہے کون مر رہا ہے کون دوبارہ زندہ ہو رہا ہے وہ اقسام اور یہ بات کیسے کہی انہوں نے اور قسمیں کھائی انہوں نے ہی اللہ کی جہد ایمان اپنی قسموں کو پکا کر کر کی قسمیں کھائیں اللہ کی قسمیں خدا کی قسم قسم بخدا لا باس اللہ من ہر جز اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اس کو جو مر جائے گا جو مر گیا مر گیا مٹی ہو گیا کہاں دوبارہ زندہ ہوگا بلا فرمایا ہاں ہاں کرے گا ضرور کرے گا یہ اس کے اوپر وعدہ ہے حقا پکا وعدہ ہے ولیکن اکثر کرم لا سلا لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کیوں زندہ کرے گا وہ دوبارہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے فرمایا اس لیے کہ دنیا میں یہ جھگڑا رہا تو عید والے کہتے تو عید ٹھیک ہے اور شرک پسند لوگ کہتے ہیں شرک ٹھیک ہے ان کا فیصلہ کہاں ہوا اس کا مطلب یہ دنیا جھگڑا ہی رہی فیصلہ تو کہیں ہوا ہی نہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو اور دنیا میں مظلوم ظلم سہتے سہتے مر گیا اور ظالم ظلم کرتے کرتے مر گیا تو دونوں کو انصاف تو نہیں ملا تو پھر اگر مر کر دوبارہ زندہ بھی نہیں ہوں گے پھر انصاف کہاں ہوا کس لیے زندہ کرے گا لو بھائی تاکہ وہ کھول کھول کر بیان کرے سنا دے ان کو الذين الذي يختلف یکتلیفی يختلفون فی تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے اس چیز کو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے شرک میں اور کفر میں اور توحید میں اور شرک میں اور کس میں اختلاف کرتے تھے حق اور نا حق میں اور گناہوں میں اور نیکیوں میں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہوں نے انکار کیا انہم کانو کاذبین کہ وہی جھوٹے ہیں رہی بات یہ کہ قیامت کس طرح آئے گی فرمایا تم نہیں سمجھتے ہو ہماری طاقت کو ہماری طاقت یہ ہم کسی کو کہتے ہو جا بس ہو گیا یہی قیامت ہے انما قولنا بے شک ہمارا کہنا لشین کسی چیز کے لیے اتنا ہوتا ہے اذا اردنا ہو جب ہم چاہتے ہیں اس چیز کو کہ وہ وجود میں آئے ان نقول یہ کہ ہم کہیں لہو اس چیز سے کن ہو جا فیکون ہو گئی بس اللہ کو کوئی بنانا ہے باقاعدہ طور پر قیامت لانی ہے توڑو ہتھوڑے لاؤ سبلے لاؤ اور ڈنڈے لاؤ اور پھر توڑو اس دنیا کو نہیں نہیں اس کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حق اور باطل کھل کر کے سامنے آ گیا کشمکش شروع ہو گئی اور باطل پرست حق والوں کو ستانے لگ گئے یہاں تک کہ حق والے اپنے لیے اپنے وطن میں ہی بے وطن ہو گئے اپنے دیش میں ہی پردیش ہو گئے اور ان کے لیے اپنی زمین تنگ نظر آنے لگی فرمایا کوئی بات نہیں ملک خدا تنگ نیس پائے ماں لنگ نیس یہ فارسی والے کا میرے خاص آدمی کا مقولہ ہے اس نے کہا تھا خدا کی زمین تنگ نہیں اور میں لگڑا نہیں ہوں یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے آگے چلا جاؤں گا وہاں نہیں بیٹھنے دیں گے آگے چلا جاؤں گا ایسے وقت میں ایمان والے جب ان کو اپنا ہی دیش پردیش نظر آئے اور اپنی زمین تنگ نظر آئے تو کیا کریں وہ توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ملک چھوڑ دیں اپنا وطن چھوڑ دیں وہ علاقہ تلاش کریں جہاں پر اللہ کو ایک مان کر کے زندگی گزاریں والذین ہاجروا فی اللہ اگر کر لیں گے تو کیا ہوگا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اللہ کے بارے میں اللہ میں اللہ نے ہجرت کی ہے صرف اللہ کے لیے اور کوئی مقصد نہیں من بعد ما ظلمو اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا تھا لنوب بھی امن ہوں ہم ضرور بھی ضرور دیں گے ان کو دنیا کے اندر حسنا اچھا ٹھکانا وہ گھر چھوڑ کر آئے ہم کو گھر سے اچھا گھر ملے گا وہ پڑوس چھوڑ کر آئے ہم کو پڑوس سے اچھا پڑوس ملے گا اگر کاروبار چھوڑ کر آئے کاروبار سے بہتر کاروبار ملے گا اور مل کر رہا دنیا کو ولا اجر اللہ اکبر لیکن یہ اجر نہیں اجر آخرت کا ہے اور آخرت کا اجر ضرور بہت بڑا ہے لوٹان ہو یا لمون کاش کے وہ جان لیتے جتنے لوگوں نے ہجرت کی سب کے سب اسی طرح کے ہیں ایسے ذہن میں آ گیا سینتالیس سے کچھ پہلے بنارس کے ایک صاحب ایمان لائے حالات بچاروں کے لیے تنگ ہو گئے انگریزوں کا زمانہ تھا مگر بہت تنگ ہو گئے گرتے پڑتے گرتے پڑتے کسی طریقے سے بھاگے عرب چلے گئے اور وہاں سے مصر چلے گئے اور پھر مصر یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تو پڑھنے لگ گئے پھر پڑھ کے فارغ ہو گئے تو پڑھانے لگ گئے پھر علم حدیث کے اتنے ماہر ہوئے اتنے ماہر ہوئے ابھی زندہ ہیں ماشاءاللہ اللہ بہت زیادہ عمر مغربی زندہ ہے مدینہ منورہ میں اس وقت میں دنیا میں عرب دنیا میں جتنے بڑے بڑے حدیث کے علماء ہیں سب کے استاد جتنے بڑے بڑے علماء سب کے استاد وجہ کیا مدینہ یونیورسٹی بنی الجامعہ الاسلامیہ تو جامع اسلامیہ میں علم حدیث کا دین بنانا تھا کسی کو سربراہ اعلیٰ تو پورے عرب دنیا میں ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا انہیں کو بنایا ابھی زندہ ہے ماشاء اللہ اور ایک بندے نے مجھے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہندی بول لیتے ابھی بالکل یہیں کے ماحول کی حالانکہ رنگ چھا گیا عربی کا عربیت ہے بچے وہیں پڑھے وہیں شادی وہیں سب کچھ وہیں لیکن ابھی تک یہاں کے ماحول سے واقعی بچپن کی وہ ساری باتیں یاد ہیں اللہ اکبر یہ ہے شان اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی لیکن ہجرت کے لیے صبر چاہیے یہ بعد میں ملتا تو ہے مگر پہلے گھر چھوڑنا آسان کام ہے اللہ دینا صبر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا والا رب کلور اور اپنے رب ہی کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں لو یعلمون لفظ چھوٹ گیا تھا کاش کہ وہ اس کو جانتے اگر جان لیتے تو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانا آخرت کا ثواب بہت بڑا مگر اس کے لیے اللہ دینا نے صبر کیا ڈٹ گئے اللہ رب یتوکلون اور اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے رہے وما رجالا قبل کام اب دوسرا اعتراض انہوں نے کہا قیامت نہیں آئے گی فرمایا آ کر کے رہے گی اس کا جواب ہو گیا کہنے لگے تھی کہ ہم آپ کو رسول مان لیں لیکن ایک بات تو ہے نا کہ آپ انسان ہیں آپ بشر ہیں انسان ہیں انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے ایک آدمی کھاتا پیتا بھی ہے بیاہ شادی بھی کرتا ہے کاروبار بھی کرتا ہے بازار میں بھی جاتا ہے وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے جواب وما ارسلنا من قبلك کا رجالا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے آج تک کسی کو رسول بنا کر الا رجالا مگر مردوں ہی کو بھیجا اور میں کل عرض کر چکا کہ مردوں کا مطلب انسانوں کو بھیجا کسی اور کو نہیں بھیجا اور انسانوں میں مرد اور عورت دو تھے تو ان میں سے صرف مردوں کو بھیجا اور حکمت کیا تھی وہ عرض کر چکا نوحی الیہم ہم رسولوں کی طرف وہی کرتے تھے اگر تمہیں نہیں یہ بات معلوم کہ مرد آئے اور انسان آئے فرشتے نہیں رسول بن کر کے آئے تو أَهْلَ ذکر پوچھ لو ذکر والوں سے اہل کتاب سے مکہ والو ان کو تم لا تعلمون اگر تم جانتے نہیں ہو بل بیکیناتی و اور پیمبر لے کر کے کیا آتے تھے صاف صاف نشانیاں موجزے لے کر آتے تھے وہ زبر اور صحیفے لے کر آتے تھے کتابیں لے کر آتے تھے وہ إِلَيْكَ ذِكْرَ ذکر اور وہ اس زمانے کے اندر ان پر ذکر آتا تھا اب آپ کی جانب ہم نے نصیحت کو نازل کیا وان دل نئی کا ذکر اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا لیکن آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کریں کس کو مان اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی بول اللہ یہ اور تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا کہ مختلف کام ہیں دنیا میں کرنے کے اور مختلف علم ہیں حاصل کرنے کے تو سب سے افضل علم کون سا ہے تو انہوں نے جواب دیا تفسیر پوچھا کیوں فرمایا اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جس کا سب سے پہلے اللہ نے اپنایا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی کتاب کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تو سب سے پہلا مفسر کون اللہ فرمایا دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا یہ تو بئی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کریں معروف بھی رہ اس کتاب کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے تو دوسرے مفسر کون رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اگر آپ نے کسی کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو خاص علم عطا فرما تو عبداللہ ابن عباس کے لیے فرمایا اللہ علم الکتاب اے پروردگار تو اس کو کتاب کا علم عطا فرما وعلمہ تعویلا اور اس کو کتاب کی تہ میں جانا نصیب فرما اس کی تعویل اس کو نصیب فرما افامن ہم اللہ عمدہ ولعلهم سیاد اور تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں یہ تینوں باتیں واضح ہو گئیں کون کون سی بھول گئے پہلے بولو نا توحید دوسرے نمبر پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم میں جانا ہے اور دوسری تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ رسول ہیں آپ انسان ہیں آپ مرد ہیں اور مردوں کو ہی اور انسانوں ہی کو رسول بننا ہے اگر نہیں یقین آتا تو پوچھو اہل کتاب سے موسا علیہ السلام کون تھے عیسیٰ علیہ السلام کون تھے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زکری علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کون تھے کل من الرجال سب کے سب مرد تھے سب کے سب انسان تھے جب آج تک سارے رسول انسان تھے اور مرد تھے تو پھر آج کسی کے رسول بننے پر اعتراض کیا ہے جب تینوں باتیں واضح ہو گئیں اور نہیں مانے تو اب زبردست قسم کی دھمکیاں آ رہی ہیں آگے اللہ الذین مکرو کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ الذین مکرو جو تدبیریں کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں میرے دین کے خلاف آج بری بری تدبیریں بے خوف ہو گئے کس بات سے اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھنسا دے زمین میں اللہ اکبر کیا سوچتے ہو چلتے چلتے زمین پھٹے اور اس میں چلے جائیں بے خوف ہو گئے اس سے میرے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور لوگوں کے دنوں میں یہ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں کنفیوژن میں مبتلا کرتے ہیں او یاتیہم العذاب من حیث لا شہر یا ان پر عذاب آ جائے وہاں سے جہاں سے ان کو خیال بھی نہ ہو پتہ بھی نہ ہو آدمی کو خیال تھا اوپر سے چھت مضبوط کی آدمی کو ڈر تھا دیواریں مضبوط کی آدمی کو ڈر تھا بنیاد اچھی طرح رکھی لیکن فرش کو کیا کرے گا اور اگر کوئی نیچے سے پھینک دے دیواروں کو اس کو کیا کرے انسان جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو او یا خدا ہوں فی تقلبہم یا پروردگار ان کو پکڑ لے ان کے چلتے پھرتے چلتے چلتے مر جائیں اور مرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گاڑی میں بیٹھا بیٹھا رہ گیا ابھی پیچھے ایک دوست جاننے پہچان کا ہمارا دوست تو نہیں کہہ سکتا جان پہچان کا ایک بندے کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ گیا اور گاڑی میں اے سی آن کیا اور گاڑی میں لیٹ گیا اور جن کو لینے کے لیے گیا تھا وہ گھر بھی پہنچ کے ساتھ تشریف ہی نہیں لے گئے گھر والے تلاش میں نکلے ادھر ادھر شام کو پتا چلا چار بجے کے بعد دیکھا ایئرپورٹ کے سامنے گاڑی کھڑی بار بار کیوں کھڑی ہے کیا چکر ہے یہاں تو دیکھا کہ بندہ اندر سویا ہوا ہے معلوم کیا کھول کر زبردستی کھولی اور پتا چلا وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے آئے آئے چلتے چلتے لے لے چلتے چلتے اور یا خدا ہوں فی تقلبہم یا وہ بے خوف ہو گئے اس سے کہ پکڑ دے پروردگار ان کو چلتے چلتے فما ہم بھی معجزین تو نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے کوئی کھانا کھا کر کے سوتا ہے وہ سوتا ہی رہ گیا کوئی چلتے چلتے وہیں سو گیا اور یا خدا مالا تخوف یا پروردگار پکڑ لے ان کو ڈراتے ڈراتے یہ بھی ایک ترجمہ ڈراتے ڈراتے کیا ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو جائے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جی، ان کو گھبراہٹ ہو گئی ہے گھبراہٹ پھر ڈاکٹر کے پاس بھی پوچھتے ہیں ہاں، کہتے ہیں جی اس کو کوئی جھاڑ پھونک کر دو وہ گھبراتے ڈر ڈر کے ہی مر گیا گھبراتے گھبرا ڈرا ڈر کر کے مار دے وہ کیا مالک ملک ہے اس کو کوئی لشکر بھیج رہے ہیں بندوں کو مارنے کے لیے یا پکڑ لے ان کو ڈراتے ڈراتے اور دوسرا ترجمہ کیا آلہ نا گھٹاتے گھٹاتے اور گھٹتے گھٹتے لوگ کس طرح مرتے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے میں نے ایک خاندان دیکھا تھا یو پی میں کہتے تھے بہت مشہور خاندان تھا لیکن لوگ کوئی کہتے وجہ نہیں سمجھ میں آئی بس ایک مرا دوسرا مرا تیسرا مرا چوتھا مرا پانچواں مرا چھٹا مرا مرتے مرتے مرتے مرتے پورا خاندان ختم ہو گیا جب میں نے دیکھا اس وقت میں ایک بیوہ اور ایک اس کی بیٹی تھی بس وہ ہمارے مدرسے میں بیچاری وہ کھانا بناتی تھی تو مہدین صاحب وہ بیچاری بہت بوڑھی تھی تو بچے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے تھے تو موتری صاحب نے سنایا کہ احترام سے پیش آؤ یہ اس علاقے کے سب سے بڑا مالدار خاندان تھا لیکن کس طرح مرے کہتے بس کوئی وجہ نہیں معلوم ہوئی کوئی بیماری نہیں تھی کہ ایک بیماری لگی کسی کو پیٹ میں درد ہوا کسی کو بخار ہوا کسی کو کچھ ہوا کسی کو کچھ ہوا اور ایک ایک کرتے کرتے گھٹتے گھٹتے سب ختم فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ اتنی لوگ گناہ کرتے ہیں مگر پھر بھی وہ اس طرح کی سزائیں نہیں دیتا ہے کیوں ان ربکم بے شک تمہارا رب الروف بہت نرم ہے ڈھیل دیتا ہے شاید بندہ ابھی توبہ کر لے شاید ابھی توبہ کر لے شاید اب توبہ کر لے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ تمہارا مالک باہیں پھیلائے بیٹھا ہے شاید میرا بندہ ابھی توبہ کرے گا ابھی ایک موقع اور دے دو ابھی توبہ کرے گا ابھی توبہ کرے گا اور جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو کیسے خوشی ہوتی ہے آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا فرمایا جس طرح دیہاتی کا اونٹ گم ہوتا ہے اور ملنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے رحیم ان بار بار رحم کرنے والا ہے ایک مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لے پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر اے انسان تو نہیں جھکتا ہے اس مالک کے سامنے حالانکہ اس کے سامنے تو سب جھکے ہوئے ہیں یہاں تک کہ سائے بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اولم یرو ما خلق من شيء کیا نہیں دیکھا انہوں نے اس مخلوق کی طرف جو پروردگار نے پیدا کی جو بھی کوئی چیز ظلاله عن سجدا لله وهم داخرون جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی کیا ہوتا ہے یتفیغ جھکتے ہیں سائے فی کے معنی خود سایہ تفیع یتفیع کے معنی سائے کا جھکنا سائے جھکتے ہیں زلالحوس ان چیزوں کے سائے جو جو اللہ نے پیدا کی ہیں کبھی جھکتے ہیں دائیں جانب سے اور کبھی جھکتے ہیں بائیں جانب للہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے وہ داخرون اس حال میں کہ وہ سائے آج بھی کر رہے ہوتے ہیں یا اس حال میں کہ وہ مخلوق آج بھی کر رہی ہوتی ہے اس آیت کے اندر عربیت کی فصاحت و بلاغت کی ایک کائنات چھپی ہوئی ہے کاش کہ کوئی اس سے واقف ہو لوگوں نے بحث کی اس کے اوپر زلال جمع ہے اور ہو واحد کیوں ماں کا لفظ لفظوں کے اعتبار سے واحد اور مانا کے اعتبار سے جمع زلال کو جمع لائے مانوں کی رعایت کی اور ہو کو واحد لائے اس کے لفظوں کی رعایت کی چلو یہ بھی چل گیا الیمین والشمائل سجدا للہ دائیں طرف اور بائیں طرف جھکتے ہیں یہ یمین کو واحد لائے اور شمال کو جمع موٹے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یمین واحد ہے ماں کے لفظوں کا اعتبار کیا اور شمائل جمع ہے ماں کے معنی کا اعتبار کیا لیکن جو لوگ اس سے واقف ہیں ریاضی سے وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم نے بھی پڑھائی ہے توتے رٹ کی ذرا سمجھو یاد ہی کیا ہے کہ کیا ہوتا ہے طول البلد اور عرض البلد کو دیکھیے گا جب سورج ہمارے سر پر آتا ہے تو اس کا سایہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بائیں طرف کو جھکا ہوتا ہے جب ہم مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو بائیں طرف کو ادھر کو جھکا ہوا ہوتا ہے اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو بائیں طرف کو جھکا ہوتا ہے اور جو جگہ خطے استوا کے بالکل نزدیک ہیں بالکل نزدیک ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ دائیں طرف کو گرمی میں ذرا سا جھکتا ہے زیادہ نہیں اور سردی میں بائیں طرف کو دور تک چلا جاتا ہے اس لحاظ سے شمائل کو جمع لے آئے اور یمین کو واحد لے آئے مگر یہ چیز صحیح بات یہ ہے کہ نہ پورے طور پر چونکہ اس کی اتنی مہارت مجھے بھی نہیں فِي الْأَرْضِ مِن مافل سماواتی وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللہ اکبر تو اس لیے یہ تو ریاضی والوں سے آپ اچھی طرح پوچھیے يَسْجُدْ اور تم کہتے ہو تم نہیں جھکتے ہو اپنے مالک کے سامنے اکڑ دکھاتے ہو اس کے سامنے کون کون جھکتا ہوا ہے اور اللہ ہی کے لیے جھکی ہوئی ہیں سجدہ کرتی ہے اور وہ چیز فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وہ محافل الارض اور جو زمین میں ہے من با ہر ایک زندہ چیز ول اور فرشتے بھی جھکے ہوئے ہیں اس کے سامنے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ اکڑتے نہیں ہیں ہر ایک چیز اس مالک کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اس کے سامنے کیسے جھکی ہوئی ہے کیسے سجدہ کرتی ہے موٹے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک اس کے حکم کو ماننے کے لیے تکوینی کاموں میں بے بس ہے اللہ کہتا ہے پیدا ہو ہونا ہے کوئی کہ میں نہیں پیدا ہوں گا اس کے کہنے سے کیا ہوگا پروردگار کا حکم ہے جوان ہو جا جوان ہو جائے گا اس کا حکم ہے بڈھا ہو کون چاہتا ہے بوڑھا ہونا مگر چھوڑتا ہے وہ ہونا ہے بوڑھا اور اس کا حکم آیا مر مرنا ہے کوئی کہہ نہیں میرا تو مرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہے نہ چاہے تیرا دل اللہ کا حکم تو آ گیا ہے آیت میں ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے اور بعض مفسرین نے اس پر بحث کی ہے وہ کیا یہاں کہا کہ جو آسمان میں اور جو زمین میں داپا ہے اور داپا کہتے ہیں زندہ چیز کو جو زمین پر رینگ کر چلتی ہے اور فرشتوں کا ذکر الگ سے کیا تو اس سے سمجھا کہ شاید آسمانوں میں بھی کوئی فرشتوں کے علاوہ مخلوق ہے یا دب الارض جو رینگ کر کے چلتی ہے جو زندہ چیزیں ہیں ممکن ہے کہ ایسی مخلوق ہو اور دوسرے نے کہا کہ نہیں اصل میں آسمان اور زمین دونوں کا اکٹھا ذکر ہے دابا سے مراد صرف زمین اور ملائکہ سے مراد آسمان یہ خافون رب منفیم یہ ساری مخلوق ڈرتی ہے اپنے رب سے من وقہ جو ان سے بلند و بالا ہے وہ فالون اور خاص طور سے کون ڈرتے فرشتے یہ خاتون ہوں ڈرتے ہیں وہ اپنے رب سے من وقہیم جو ان کے اوپر ہے وہ فالون مایو مرون اور کرتے ہیں وہ جو اس کا حکم جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فیا اوپر تذکرہ تھا ان لوگوں کا جو ایک کے بجائے ہزاروں خدا مانتے تھے سینکڑوں مانتے تھے اور ہمارے برادران وطن کو بتیس کروڑ مانتے تھے ہیں بقول مناظر آسم گیلانی صاحب کے ایک زمانہ گزرا کہ مخلوق کم خالق زیادہ اور معبود زیادہ عابد کا یعنی جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ زیادہ ہو تو بتیس کروڑ اور پوجا کرنے والے تو چند لاکھ ہی کے پوجنے والے کم جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ زیادہ اللہ اکبر تو یہ تو ان کا تذکرہ تھا لیکن عرب کے پڑوس میں ایک دوسری قوم تھی مجوسیوں کی وہ دو خدا مانتی تھی ایک نیکی کا خدا ایک برائی کا خدا ایک نور کا خدا ایک روشنی کا خدا ایک اندھیرے کا خدا ان کے اثرات بھی عرب میں موجود تھے اس کو مخاطب بھی کیا وقال اللہ لا تتخذو اور اللہ نے فرمایا مت بناؤ تم الہینی دو خدا اتنا نہیں دو دو نہ سمجھو ایک ہی ہے ایک ہی اکیلا کوئی کہ چلو بہت سارے نہیں ہم نے دو مانے دو تو چل جائیں گے فرمایا دو بھی نہیں چلیں گے ڈیڑھ بھی نہیں سوا بھی نہیں انما الہ واحد بے شک وہ ایک ہی ایک ہی خدا ہے فیا یا فرحبون تو مجھ ہی سے ڈرو بندو میں کہتا ہوں مالک الملک ولہ ما فی السماوات والارض اسی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے تو جو دوسرا خدا مانو گے اس کا کیا ہوگا ساری کائنات تو اس کی ہے تو دوسرے کا کیا رہا تو ایک ایسا خدا ہے جی خدا کا ہے کچھ نہیں مگر ہے خدا ہے وہ کیا خدا ہوگا وَلَهُ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو دین میں وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے دین ہے ہمیشہ سے فَغَيْرَ اللہ تَتَّقُونَ تو کیا اللہ کے غیر سے تَتَّقُونَ تم ڈرتے ہو اور اسے ڈرتے ہو کہ شاید یہ نعمت چھین لیں گے لوگوں نے اللہ کی سوا دوسروں کو کیوں مانا ان کے ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے کہ شاید ہم نے نہ مانا بیڑا غرق ہو جائے گا جی نعمتیں چھن جائیں گی جی یہ نہیں ملے گا جی وہ نہیں ملے گا جی آہا اس کا جو جواب دیا گیا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو بھی کوئی نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے غیر اللہ سے ڈرتے ہو یہ چھین لیں گے دی کس نے اللہ نے دی جب دینے والا تنہا اللہ ہے چھینے گا کون تم سے اللہ اکبر کیا سمجھانے کا انداز ہے قرآن کا اے میرے بندو تم ان سے ڈرتے ہو کہ یہ بیوی مر جائے گی بچے مر جائیں گے مگر آج بیڑا غرق ہو جانا وہ کہاں سے غرق ہو جائے گا نعمت دی کس نے من نعمت نہیں ہے کوئی نعمت جو بھی کوئی نعمت ہے اللہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ثم اذا مسکم الضر فإليه تجأرون اور سنو جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم کس کی دعا دیتے ہو یہ بطور خاص عربوں کو مخاطب کیا وہ چھوٹی موٹی مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارتے تھے مگر بڑی مصیبت میں صرف اللہ کو ثم اذا ادا پھر جب چھوتی ہے تم کو ارض تکلیف اور میں نے کہا کہ اصل میں ساری دنیا اللہ ہی کو پکارتی ہے ایک موڑ آتا ہے جب سب سے مایوس ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں سارا کچھ کرنا اوپر والا ہے جو کرنا ہے جو اوپر والے نہیں کرنا ہے گویا مان گئے کہ ایک موڑ آیا کہ جہاں پر بس اسی کو گویا یہ صرف عربوں کی بات نہیں ساری دنیا کا یہی حال ہے جب چھوتی ہے تم کو کوئی بڑی تکلیف پہلے ہی تجارون تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو اردو والوں نے ترجمہ کیا گڑ گڑانا لفظی مانا جا رہا یا جارو کے مانا آواز بلند کرنا ہو ہو بچاؤ بچاؤ ایسے چیخنا اور چلانا پھر اسی کے سامنے تم چیختے اور چلاتے اور روتے ہو تم اذا کشف الضر پھر جب ہٹاتا ہے وہ تم سے تکلیف کو کم تم سے اذا فريق منكم تو اچانک ایک گروہ تم میں سے بربهم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے مصیبت سے ہٹایا بچایا کس نے اللہ نے چڑھاوا کسی اور پر چڑھا دیتے ہیں کہیں اور پہنچ جاتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم کیوں کرتے ہیں ایسا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تاکہ وہ انکار کریں تاکہ وہ ناشکری کریں بما اس نعمت کے ساتھ آتا ہی نہ ہوں جو ہم نے ان کو دی فتح تو مار لو کچھ دن مزے فصو فتح ان قریب تم جان لو گے جال علم عالمون صحیح نصیبہ بما رزق نہ اور کیا کرتے ہیں غیر اللہ کیسے مانے ہیں انہوں نے کہ اللہ کے لیے بھی خیرات نکالتے تھے اور غیر اللہ کے لیے بھی ان چیزوں کے لیے یہ فلاں چیز فنا کے نام پر فلاں چیز فنا کے نام پر فلاں چیز فنا کے نام پر ہم پڑھ چکے آج میں پارے میں کیا کرتے تھے جو چیزیں اللہ نے پیدا کی وہ غیر اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ہاضا لاہ و ہاضا لشورہ اتنا حصہ اللہ کا ہے اتنا حصہ غیر اللہ کا ہے کچھ اللہ کے نام کا کچھ غیر اللہ کے نام کا وہ جالون اور وہ مقرر کرتے ہیں لا عالمون ان ہستیوں کے لیے جن کو جانتے نہیں نصیباً ایک حصہ رض رہا ان میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں جن ہستیوں کو وہ جانتے ہی نہیں یہ کیا مطلب بے شمار تو وہ ہستیاں ہیں جن کی تاریخ معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے اور کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے اور بے شمار جن کو جانتے ہیں تو ان کے لیے کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کی مالک ہیں اللہ قسم بخدا لتس اے لوگو اے مشرکو تم سے پوچھا جائے گا اما کن تم تفترون ان افترا ان بہتانوں کے بارے میں جو تم گھڑتے ہو کیا گھڑتے تھے اپنے کرتے قصے کہانیاں گھڑتے تھے کہ اس باطل خدا نے یہ دیا اس باطل خدا نے یہ دیا تم سے پوچھا جائے گا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور اللہ کے لیے شرک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے کیا بیٹے عرب کے مشرق کیا کرتے تھے بیٹیاں مورتیاں بناتے تھے دیویاں دیرتے نہیں دیویاں زیادہ دیوتے کم اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی مانتے تھے فرمایا سوچو تو صحیح پہلے تو اللہ کا نہ بیٹا نہ بیٹی لیکن جب رکھنا ہی ہے تو پھر بیٹی جس کو خود پسند نہیں کرتے ہو وہی وَيَجَعْلُونَ لِلَّهِ اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیوں کو سبحانہ اس کی ذات پاک ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ ہے يَشْتَهُونَ جو وہ خود پسند کرتے ہیں اپنے لیے میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں اور حالانکہ خود بیٹیوں کے ساتھ کیا حال ہے ان کا ہائے ہائے یہ تو ساڑھے چودہ سو سال وہ بات بتائی جو ابھی تک انسانوں میں اسی طرح اور آج بھی دنیا بھر کے انسان غیروں میں کیا کلمہ پڑھنے والوں میں دیکھیں گے آپ وَإِذَا رابو أَحَدُهُمْ جبکہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بال بیٹی کی کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ذل وجہ مسودا ذل وجہ تو ہو جاتا ہے دن بھر رہتا ہے اس کا چہرہ مسودن کالا وہ قظیم اور وہ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے خون پیتا رہتا ہے اپنے غصے کو پیتا رہتا ہے او ہو اندر اندر ہی غصے کو پی رہا ہے ہائے ہائے بیٹی ہوگی میرے گھر میں کیا کروں گا میں پریشان بیٹی کے لیے بتایا بیٹی ہوئی میرے گھر میں یا توارا من القوم چپتا پھرتا ہے لوگوں سے لوگوں کو نہ پتا چل جائے تانا دیں گے تیرے گھر میں پھر لڑکی ہوگی پھر لڑکی ہوگی تیرے گھر میں تیرے گھر میں بیٹی ہوئی من اما بشیرا بھی اس چیز کی برائی سے بچنے کے لیے جس کی اس کو خوشخبری کی گئی تھی اور پھر کیا اپنے دماغ میں پلان بناتا ہے کیا اس کو روک رکھے ذلت کو برداشت کرتے ہوئے ہم فی یا اس کو گھسا دے کہیں پر مٹی میں الا سا سنو بہت برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں اور پھر یہ فیصلہ کہ بیٹیوں سے اتنی نفرت حالانکہ خود بیٹی کے پیٹ پیٹ سے پیدا ہوئے کسی ماں سے پیدا ہوئے اور پھر اتنی نفرت میں نے کہا یہ آج بھی اسی طرح نفرت زندہ ہے اس موقع پر تفسیر کی کتابوں میں اور خاص طور سے سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے تفصیل کے لیے تو آپ سیرت النبی وغیرہ پڑھیے گا کہ عرب میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا کیا نام ہے اس کا بزید بزید نہیں کیا نام تھا دوسرا نام ذہن سے نکل گیا ان کا ایک نام اس کا نام تھا بیٹھا ہوا مجلس جمائے ہوئے تھا بڑا کھڑپینچ آدمی تھا مال والا تھا پیسے والا تھا اس اس اس کی گھر سے باندھی آئی اور نے کان میں کچھ کہا بس کا چہرہ بدل گیا کالا پریشان ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا ہوا کیا کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی بات نہیں کہا کیا ہوا کوئی حادثہ پیش آ گیا کچھ نہیں کچھ نہیں اور یہ کچھ نہیں کچھ نہیں کہتے ہوئے گھر سے بھاگ گیا یہ کہانی نہیں حقیقت سنا رہا ہوں حدیث کی کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں ملے گا آپ دور جہالت کی بات ہے اس پر اس کی بیگم نے اس کی اہلیہ نے قصیدہ لکھا ہے اس کے اوپر کے کیا ہو گیا نام ذہن سے نکلا اسی کے نام پر وہ قصیدہ تھا کیا ہو گیا اس کو ابینا کہ وہ ہم سے روٹ گیا ہے ہم ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم لڑکے جنے یا لڑکیاں جنے یہ تو ہمارا مالک دیکھتا ہے اس نے جو دینا ہے وہ دینا ہے اور روٹ تو ہم سے گیا وہ مڑ کے واپس ہی نہیں آیا ساری زندگی پردیش میں ہی گزار دی کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اللہ اکبر اور ایک آدمی نے جو دور جہالت کی بات سنائی ان کو تو ایمان نصیب ہوا کہ میں پردیش میں تھا واپس آیا مجھے پتا چلا میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو میں نے پلان بنایا اس کو مارنے کا اور جب وہ لمبا واقعہ سنایا کہ لڑکی بڑی ہو گئی تھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی میں اس کو لے گیا میں نے گڑا کھودا اور اس کی بچی پوچھتی تھی ابا جی یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اور جب تیار ہوا تو میں نے دھکا دے دیا جب یہاں بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو تو میں بس تو بس کٹ کٹ کٹ رہے تو بس میرے سے برداشت نہیں آگے مت سناؤ اللہ کیسی جہالت تھی وہ اس دور کی تھی کیا اس دور میں نہیں اس دور میں بھی یہی ہو رہا ہے لا یؤمنون بالآخرہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو نہیں مانتے السوء یہ بری حالتیں ہیں المثل اللہ اور اللہ ہی کے لیے بلند و بالا مثالیں ہیں اسی کی بلند و بالا شانیں ہیں وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے وہ حکمت والا ہے پھر وہ سوال لوٹ کر آیا کہ پروردگار پھر سزا کیوں نہیں دیتا بندوں کو جواب دیا جا رہا ہے اس نے مقرر کیا ہے انسانوں کو مہلت دینے کا ایک ٹائم کتنے عرصے تک مہلت دی جائے گی جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک پروردگار محلت دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے محلت اگر پروردگار فوراً انسان کی گرفت کرے تو پھر دنیا میں کوئی چیز زندہ ہی نہ رہے سب مر جائیں گے ولو یاخذ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا بھی ظلم ان کے شرک کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ما تھارا کا تو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ علیہ زمین کے اوپر من دابا کوئی زندہ چیز ولیکن کی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کرتا اجل مسمہ ایک متعینہ مدت تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے کیوں وہ طے ہوتا اس کے ہاں اتنے عرصے تک ڈھیل دینی فَإِذَا جَا جا تو جب ان کی مقرر کی ہوئی مدت آتی ہے لَا کا خیرون ایک منٹ کے لیے ایک گھڑی کے لیے وہ پیچھے نہیں ہو سکتے وقت آیا اسی وقت میں چھٹی وَلَا تقسیم اور وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے تفسیر آ چکی کہ یہ جملہ مستانفہ ہے اس کا معنی کہ جب تک آتی نہیں اجل مقرر وقت اس سے پہلے وہ مر نہیں سکتے اور جب آ جاتی ہے پھر وہ بچ نہیں سکتے یہاں ایک اشکال ہوگا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو کوئی جانور زندہ نہ رہتا گناہ انسان کرتے جانور زندہ نہ رہتا اس کا مطلب جانور کس لیے انسانوں کے لیے اگر انسان نہیں رہیں گے تو پھر گائے بھینس بکری کس لیے دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے گرد گھوم رہی ہیں انسان اس کا مرکزی نقطہ ہے جب انسان مر گئے سب چیزیں کی چھٹی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى عجیب لوگ ہیں اللہ کے لیے ان چیزوں کو مقرر کرتے ہیں جن کو خود پسند نہیں کرتے وہ یہ جالون اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے ما رہ جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں اس کے باوجود یہ کہتے نہیں ہمیں اچھا ہی انجام ملے گا وہ تصوالب اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ اللہ لَهُمُ الحسنا کہ ان کے لیے بہترین انجام ہوگا یہ دوسرا طبقہ تھا پہلا تو کہتا تھا مر کے زندہ ہی نہیں ہوں گے دوسرا کہتا تھا چلو مان لیتے ہیں اگر مر کے زندہ ہوئے بھی نا تو وہاں بھی مزے ہمارے ہی ہوں گے اور میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں اس موقع پر پنجابی کیا کرتے ہیں جڑے اتنے کوڑے وہ مکے بچ بھی کوڑے ہیں وہ کہتے ہیں جس کو یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملا وہاں جائے گا وہاں بھی فقیر بھی کی مانگا کرے گا یہ مکہ والوں کا تبصرہ تھا کہ اگر مر کر دوبارہ زندہ ہوئے تو جنت میں ہم ہی جائیں گے کہا کیوں اس لیے کہ دنیا میں دیکھو مزے کس کے ہمارے مر کر بھی ہمارے مزے رہیں گے فرمایا ایک طرف تو اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جن کو خود کے لیے پسند نہیں کرتے اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا انجام ہے لا جرم کوئی شک نہیں ان لهم النار ان کے لیے جہنم ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور یہ سب سے آگے بھیجے جائیں گے اس لیے کہ یہ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم اللہ اکبر یہ باتیں ان کو سجاتا کون ہے یہ سمجھاتا ہے ان کو باتیں اللہ کی قسم یقیناً قبل کا آپ سے پہلے مختلف امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا پیمبروں کو بھیجا اور جب انہوں نے آ کر کے سمجھایا جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا شیطان بھی حرکت میں آ گئے پھر انہوں نے کیا کیا الشیطان اعمالهم تو شیطان نے خوبصورت بنا کر دکھایا لوگوں کو ان کے اعمال جو کرتوت کر رہے تھے شیطان نے ایسا دیکھا یہی بہت اچھا بہت اچھا کام ڈٹے رہو ڈٹے رہو لگے رہو بہت اچھے کام کر رہے ہو تم لوگ کہتے غلط کام ہے بہت اچھا کام ہے جو چوری کر رہا ہے چوری کرتا رہے بہت اچھا کام جھوٹ جھوٹا جھوٹ بولتا رہے بہت اچھا کام فہو ولیم وہی ان کا دوست بنا ہوا ہے الیوم آج بھی ولہوم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جی مسٹر ابلیس آج بھی ان کا دوست ہے وما انزلنا الا لهم دوبارہ آ گیا آپ کی تفسیر وما انزلنا اور ہم نے نہیں اتاری پر الکتاب کتاب الا لتبین لهم مگر یہ کہ تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے الذی اختلفوا فیہ اس بات کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یہ سخت طریقے سے آپ کیوں سنا رہے ہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی لائق عبادت نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں آپ کیوں بیان کر رہے ہیں فرمایا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کتاب آئی اسی لیے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر سنا دیں ان باتوں کو جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں پھر کیا ہوگا وہودن اور یہ کتاب لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور رحمتن اور مہربانی کرنے کے لیے لکھو یؤمنون تاکہ ان لوگوں پر مہربانی کے لیے جو ایمان لاتے ہیں واللہ انزل من السماء ماء کتاب کا جب ذکر آتا ہے قرآن کریم کا تذکرہ آتا ہے پھر قرآن پاک ایک بات کہتا ہے اب اس کا جوڑ جوڑیے گا کیا واللہ انزل من السماء ماء اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اوپر سے پانی برساتا ہے فاحیا به الارض پھر زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد اب موٹے طور پر تو یہ کہا جاتا ہے تم کہتے ہو مردہ زندہ نہیں ہوں گے جو پروردگار مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ تم کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے لیکن قرآن کے تذکرے کے فوراً بعد یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ اس جوڑ کے لیے کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اس قرآن سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں لیکن جس طرح بنجر زمین نہیں زندہ ہوتی ہے اس پر جتنی بارش پڑے اسی طریقے سے جو دل گراہوں کی وجہ سے مر چکے ہیں ان کو قرآن سنانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر ان فی نکلا یا تلن قومی بے شک اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے اس جو سنتے ہیں اس میں اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں فرما اس کی نشانیاں نشانیاں مگر کوئی غور کرے تبھی تو کتنی نشانیاں ہیں فرمایا ہر شخص کے گھر میں جانور ہیں جانوروں پر کبھی غور کر لیا ہوتا وہ فِي الْأَنْعَامِ بھرا اور بے شک تمہارے لیے فل انہیں چوپایوں میں ضرور برا ضرور عبرت ہے سبق حاصل کرنے کی باتیں ہیں کیا سبق حاصل کرنے کی کبھی غور کرو نقی گم فِي بُطُونِهِ بتون پلاتے ہیں ہم تم کو مما اس میں سے بتون ہی جو ان کے پیٹوں میں ہوتا بین فرسن گوبر کے درمیان میں سے ودمن اور خون کے درمیان میں سے پلاتے ہیں ہم تم کو کیا لبنن خالصن خالص دودھ پلاتے ہیں ساشا جو پینے والوں کو گھٹ گھٹ اتر جاتا ہے سا ایون ساغا سو آرام آسانی سے اترنا پینے والوں کو آسانی سے اترتا ہے پہلے اسی کو سمجھ لیں کیا مطلب ایک آدمی نفیس طبیعت کا ہیں اور خاص طور سے جس نے ہماری بھینس مبارک کبھی نہ دیکھی ہو شہر کا آدمی اب آپ اس کو لے جاؤ کہ یہ دودھ جو تو روزانہ پیتا میں کہاں سے دودھ نکلتا ہے اب آیا وہ دیکھنے کے لیے دیکھا وہ گوبر اور پیشاب اور اس میں سے بھینس اٹھی اور اس نے اس کے تھن دھوئے اور دودھ نکالا رہے یار یہ گوبر کے پاس اور پیشاب کے پاس بیٹھنے والی بھینس اس کا دودھ پیوں گا میں اس نے کہا یہ گوبر اور پیشاب کے پاس بیٹھتی نہیں گوبر اور پیشاب بھی اس کے اندر سے آتا ہے جدھر دودھ ہوتا ہے اس کے قریب ہی یہاں گوبر اور پیشاب بھی ہوتا ہے اور ایک اور چیز خون بھی ہوتی ہے اسی میں سے دودھ آتا ہے اب آدمی کتنا زور لگائے گا پینے کے لیکن جب اس کو خیال آئے گا کہ گوبر اور پیشاب اور خون اور گند وہاں کا وہ بھی پیوں گا نہیں پی سکے گا کیسے مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک آدمی کو بڑی پیاس لگی ہو یہ گرمی ماشاء اللہ ہے اور وہ پانی لائیے ٹھنڈا آپ نے ادھر ادھر دیکھا گلاس نہیں ملا آپ نے کہا گلاس نہیں ملا یہ جوتے ملے آپ کو اس میں پی لیجیے صاف جوتا ہے بالکل پلاسٹک کا سب دھویا ہوا جوتا ہے پیے گا اب حالانکہ دھونے سے پاک ہو سکتا ہے کہ نہیں بالکل پاک ہو جاتا ہے مگر آدمی کہے گیا اچھا ہے مر جب آتا ہے جوتے میں پانی لیا کچھ تو سوچ آئے آئے اب آئیں اصل بات کے اوپر کبھی تصور کی نگاہوں سے دیکھو کہ دودھ کہاں سے آیا اور پھر جب بندہ پیتا ہے کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ گوبر والی بھینس نے دیا پیشاب والی بھینس نے دیا وہاں سے آیا جہاں گوبر تھا وہاں سے آیا جہاں پر موت تھا اور جہاں پر خون تھا نہ گھٹ گھٹ پیتا ہے کبھی دھیان نہیں ادھر جاتا کیوں اس میں لطف ایسا اس میں مزہ ایسا ہے اس کے فائدے ایسے کہ لالا جی بھی پی جاتا ہے گھٹ گھٹ کرتے ہوئے بھینس سے نفرت مگر دودھ سے محبت سبحان اللہ اردو والے کہتے ہیں گل گل گلو سے گڑ کھاوے اور گل گلوں سے پرہیز یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کھانے رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے بیچ میں ایک خانہ خانہ اس اس کا کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک ہی گھاس کھاتی ہے اسی سے کچھ خون بنتا ہے اسی سے کچھ پیشاب بنتا ہے اسی سے کچھ گوبر بنتا ہے اور اسی سے کچھ دودھ بنتا ہے لیکن اس مالک کا کرم اس کا دیکھو کیا فیکٹری لگا رکھی ہے اس نے ہیں اندر فٹافٹ ادھر سے گھاس ڈالا ادھر مشین چلی اور جو گھاس بیکار ہو گیا ہے اس کا فضلا اس کو گوبر کے طریقے سے باہر نکالو اس میں سے کچھ رس بنا اس کو پیشاب بنایا اس سے گردوں کو فلٹر کرو فلٹر کر کے باہر نکالو اور اسی سے تھوڑا خون بنایا اس کو رگوں میں پہنچاؤ چھوٹی رگوں سے پہنچاؤ ناک میں پہنچاؤ آنکھ میں پہنچاؤ اور بڑی بڑی رگوں سے پہنچاؤ دماغ میں پہنچاؤ ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی رگیں اس کے ذریعے سے وہاں خون پہنچا اور اسی اسی گھاس میں سے تھوڑا سا وائٹ قسم کا بھائی اس کو نیچے اس کو دودھ نکالو اور کمال بات ہے کہ جتنا نکالتے رہو اتنا اور بھرتا رہتا ہے نہ نکالو وہی رہتا ہے کوئی آدمی کہ میری بھینس کتنا دودھ دیتی ہے چار کلو آج بند کر دیا اب چار کلو آج کا چار کلو آئندہ کل کا ہو گیا آٹھ کلو دو دن کا اور جمع کیا ہو گیا بارہ تیرہ کلو آٹھ دن کا جمع کر لیا کتنا ہو گیا جی بتیس کلو اب تو بھینس مر جائے گی نہ وہ وہیں رہے گا اتنے نکالو گے تو اور آئے گا نہیں نکالو گے اتنی کیا شان ہے اس مالک کی نہیں اس کو پہچانتے ہیں میرے اللہ کیا شان اور سمجھانے کا انداز بھی اس کا نسقیکم مما فی بطونہ یہی آیت آگے بھی رعایت اٹھانوے پارے وہاں بطونی ہاں ہے چونکہ انعام مذکر بھی وہ مونس بھی قرآن نے کیسی رعایت کی ایک جگہ مذکر لیا ایک جگہ مونس چلو دونوں خوش ہیں پلاتے ہیں ہم تم کو مما اس میں سے بطون نہیں جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے ممبئی نفرتن گوبر کے درمیان سے ودم خون کے درمیان سے لبنن خالصن سائغا للشاربین تینوں لفظ ملے ہوئے پڑھنے میں بھی کیا مزہ آتا ہے پینا تو پینا پڑھنے میں مزہ لبنن خالصا سائغا للشاربین خالص دودھ خالص اس میں پشاب کی ملاوٹ نہیں اس میں گوبر کی ملاوٹ نہیں اس میں خون کا رنگ نہیں اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں خالص کس نے خالص کیا کس نے صاف کر کے بھیجا سائغا للشاربین پینے والوں کو گھٹ گھٹ اترنے والا حَسَنًا اور دیکھو اس ہم ان ثمرات النخیل اور کھجور کے پھلوں میں سے ول اور انگور کے پھلوں میں سے پھل پیدا کیے مگر ہم نے تو پیدا کیے تھے نعمت کے لیے البتہ تم نے کیا کیا تتخذون منه بناتے ہو تم اس سے ان پھلوں سے سکرا نشہ لانے والی چیز ورزقا حسنا اور اچھی روزی یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب کے لیے اشارہ کیا کہ اچھی چیز نہیں ہے شراب پہلے حرام نہیں ہوا پہلے بھی نہیں دوبارہ بھی نہیں پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں وہ چکے پیچھے سب سے پہلے یہ آیت آئی کہ دیکھو ہم نے تمہیں دیے تھے انگور ہم نے دیے تھے تم کو کھجوریں اور کھجور سے بنتا تھا رزقن حسنا اچھی روزی کشمش بنتی تھی شہارے بنتے تھے اور تم نے کیا بنایا تھا کرا وہ نشے والی چیز ان نفیزہ نکلا یا لقوم یا اس میں بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے مگر ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو عقل سے کام ہی نہ لے اس کو کوئی نشانی نہیں اور پھر وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ اور تیرے رب نے وحی کی إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکی کی جانب ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ بنا تو من الجبال پہاڑوں میں من الجبال کی فی الجبال پہاڑوں میں بنا تو بیوتن گھر ومن الشجر اور درختوں میں بنا تو گھر یاری یارشون اور اس میں بھی بنا یارشون جو لوگ چھپر پر لگاتے ہیں اردو پر کا ترجمہ ٹٹیاں وہ ہمارے اچھا نہیں لگتا ہے تو اس لیے میں ترجمہ کرتا ہوں جو ٹپ لگاتے ہیں نا ہم ہمارے اس کو ٹپ کہتے ہیں کہ درخت کو کاٹ کے رکھا اس کے اوپر بیل چڑھی اس نے وہ سا بنا دیا وہ مراد ہے اس میں بھی شہد کی مکھی کیا کرتی ہے اپنا چھتا لگاتی ہے درختوں میں لگاتی ہے چھپروں میں لگاتی ہے پہاڑوں میں لگاتی ہے شہد کی مکھی کس نے اس کو بتایا اوحا رب کا تیرے رب نے وحی کی اور وحی کا مطلب بھی یہاں سمجھ لیں وحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک مکھی کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا چلو فلانے پہاڑ پہ جا کے کا بناؤ فلانے درخت میں بناؤ فلانے چھپر میں بناؤ اور فلاں آدمی کے گھر میں وہ بنا ہوا تیرے لیے وہاں بنا لینا نہیں وہی کرنے سے مطلب ہے کہ شہد کی مکھی کے اندر یہ فطرت رکھی اس کو یہ عقل و دانش دے کر کے بھیجا ابھی کل ڈاکٹر فاروق صاحب آئے تھے آپ نے سنا نا میں نے کہا مکھیاں ستاتی ہیں بہت زیادہ تو اس کے لیے کوئی دوائی بتاؤ تو انہوں نے کیا بتایا کہ کیڑے مکوڑے جتنے ہیں ان کے لیے جتنی دوائیاں ایجاد ہوتی ہیں ایک وقت میں فیل ہو جاتی ہیں میں نے کہا کیوں فیل ہوتی ہیں کہا یہ توڑ تلاش کر لیتے ہیں اللہ اکبر ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے لیے انہوں نے زہر تلاش کیا اس کا توڑ کیا ہے اور فلانی چیز کھا کر آئیں گے پھر کھاتے رہیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا لوگوں نے تو حقیقت بیان کی اس کے ساری طیب صاحب کے خود میں ہم نے سنا انہوں نے اپنا چشمدید واقعہ سنایا کیا کہ ایک علاقے میں بندر بڑے تنگ کرتے تھے تو لوگوں نے دیکھا بندر بڑے ستا رہے ہیں کسی سے پوچھا کیا علاج کریں اس نے کہا ایسا کرو روٹیاں ڈالو ان کو اور ان میں زہر کرو اور لوگوں کو بتا دینا کہ اس دن وہاں پڑی ہوئی روٹیاں کوئی کھائے گا نہیں یہ آئیں گے اور آ کر کے کھائیں گے مر جائیں گے کہتے ایک بندر آیا اس نے مارا اور پیچھے ہٹ گیا جیسا اندازہ لگ گیا اس کو گڑبڑ ہے اس کے بعد سارے آ گئے اور کہتے سارا گاؤں دیکھ رہا تھا تو وہ ایسے نا گول دائرہ جیسے آپ بیٹھے سب بیٹھ گئے تمام ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی غور و فکر کرتے رہے اس کے بعد ایک لال بندر آیا اس نے دیکھا سونگا اس کو اس کے بعد سب اٹھ کے چلے گئے بالکل کسی نے نہیں کھایا تو لوگ اتنا ہی سمجھے کہ بندر زہر نہیں کھاتے پہچان گئے کہاں کہتے اس کے بعد وہ جنگل آ گئے اور جنگل میں سے ایک ٹہنی کاٹ کر کے لائے کیا ٹہنی تھی وہ اور وہ کھاتے جاتے تھے اور وہ ٹہنی منہ میں رکھی ہوئی تھی ادھر روٹی کھاتے تھے ادھر وہ ٹہنی چباتے تھے اور پھر لوگوں کو بھی دکھاتے تھے کیا ہو رہا ہے ڈالو گے یار کتنا ڈالو گے کیا شان ہے آج انسان بہت کچھ سمجھ رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے آئے خیر جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مکھی کو پرور دگار نے یہ دماغ دیا ہے ایک دوائی دی وہ فیل دوسری دی وہ فیل تیسری یعنی تلاش کر لی تھی اس کے توڑ کیا ہو سکتا ہے وہ فوراً چیز کھا کے وہ دوسرا چیز کھاتی ہے اس سے پھر اثر ہی نہیں ہوتا زہر کا اس کے اوپر انسان نہیں تلاش کر پا رہا ہے مکھیاں تلاش کر پا رہی ہیں تو یہ کیا ہے یہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک مکھی کے پاس فرشتہ آتا ہے کہ یہ دوائی تیرے لیے ڈالی ہے یہ نہیں کھانا ہے اس کو پروردگار نے اس کے مزاج میں رکھا اس کی فطرت میں رکھا ہے اور انسان کو چونکہ انسان خود پالتا ہے نا اس لیے اتنی چیز اس کی فطرت میں بھی ہے جو انسان سمجھا نہیں سکتا جب دنیا میں بچہ آتا ہے ماں کے پیٹ میں اس نے منہ سے کوئی چیز نہیں کھائی اس کو تو ناک کی پائپ کے ذریعے سے خون پہنچایا جاتا تھا ماں کے پیٹ میں لیکن جیسے باہر آتا ہے کس ڈاکٹر نے کس انجینئر نے کون سے اسکول نے کون سے مدرسے نے اس کو سمجھایا کہ وہ ماں کی چھاتی کو چوس لگاتا ہے جس سے اس کو دودھ آتا ہے اور اس مالک کا کیا کرم ہے کہ بچپن میں اس کو دانت دے کر نہیں بھیجتا ہے ورنہ زخمی ہو جائیں گے گویا اس کو پہلے بتا دیا گیا کہ تجھے دانت ملیں گے مگر بعد میں ملیں گے جب تو روٹی کھانے کے لائق ہوگا فی الحال تو کسی کو زخمی نہ کر دے اس لیے بغیر دانت چلا جا ایک مولوی صاحب ایسے کوئی ناراض نہیں ہو جانا تقریر فرما رہے تھے ہمارے بڑوں میں سے ویسے نہیں سنا رہا ہوائی بات تو انہوں نے بات بیان کی کہ دیکھو بھائی اسلام میں پہچان رکھی ہے داڑھی رکھی ہے ہاں انسان لمبی داڑھی ہو تو ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ہے تو فطرت کے خلاف ہے کہا وہ کیوں کہا اگر مقصود ہوتا تو پروردگار ادھر سے دے کر کے بھیجتا <laughs> انہوں نے کہا سبحان اللہ تو پھر آپ کے بتیس کے بتیس توڑ دیتے ہیں اس لیے فطرت کے خلاف ہے آپ تو دانت لے کر نہیں آئے تھے یہ تو یہاں پیدا ہو گئے یہ بھی توڑ دیتے ہیں آپ باتیں کرتے ہیں تو آپ کی زبان بھی نکال دیتے ہیں اس لیے کہ جب آپ آئے تھے تب تو ٹینٹیں کر رہے تھے یہ فطرت ہے اس کو فطرت کہتے ہیں فطرت اس کو کہتے ہیں کہ پروردگار نے ڈال رکھا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے بعض لوگوں نے کہا اپنا تجربہ بیان کیا کہ بچے کو دیکھنا کبھی بھی اپنی آنکھ کو ناخن کے ذریعے سے نہیں کھجلائے گا دوسرے طریقے سے الٹے ہاتھ سے کھجلاتا ہے یہ بھی اس کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے کہ ادھر سے نہیں ادھر سے کھجلانا اللہ اکبر کیا کیا باتیں وَمِن النَّخِيلِ تو شہد کی مکھی کو پروردگار نے وحی کی اور چونکہ یہ حیرت ناک بات ہے کیا وحی کی اس پر مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر پڑھیے آپ بے شک اس میں کچھ باتیں جن سے لوگوں کو اختلاف ہے لیکن مجموعی طور پر بہت محنت سے لکھی گئی ہے بیوتن اس کو اللہ نے وحی کی کہ تو گھر بنا کون سا انجینئر ہے جو اس کے گھر کی طرح گھر بنا دے اس کے ہر ایک اس کا وہ سوراخ برابر ہوتا ہے اور ہر سوراخ کے چھ کونے ہوتے ہیں چھ ضلعوں کا سوراخ ہوتا ہے جی والے جانتے ہیں اور تمام کے تمام ضلع اس کے کونے برابر اور کتنا بھی بنا لیں ہر ایک سوراخ برابر ہر ایک کا کونا برابر کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے پھر اس کو کون سکیل کس نے دیا پیمانہ کس نے دیا اس نے ناپا کس کے ذریعے سے اور یہ گھر بناتی ہے گھر اس میں شہد رکھنے کے لیے الگ اور رات کو رہنے کے لیے الگ اور بچوں کے لیے الگ اور مردہ خانہ الگ جو مارتے جس کا گلا کاٹے اس کو الگ اور رانی کے لیے رہنے کے لیے الگ یہ سب باتیں آج انسان سمجھ رہا ہے مگر نہیں سمجھ رہا ہے اس لیے کہ شیطان اس کو اس طرف نہیں لے جانے دیتا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے مالک کیا ہے چکر کاٹتی ہے اور پھر اپنا وہ بناتی ہے ثم کلی من کل ثمرات پھر کھاتو من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے فصلو کی سبول پی کی ذلولا اور چلتی جا تو اپنے رب کے پر ذلولا عاجزی کے ساتھ تیرے رب نے تیرے لیے راستے مقرر کیے ہیں فضا میں ان میں چلتی جا آج جہاز اڑتے ہیں ان کے لیے نقشے مقرر ہیں اس کے مطابق وہ چلتے ہیں بھٹک جاتے ہیں تو کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں سوال یہ ہے کہ شہد کی مکھی کا کس نے راستہ مقرر کیا ایک غیر ایمان والے نے ہائے ہائے ایمان نہیں نصیب ہو رہا ہے اس نے تحقیق کی شہد کی مکھی کے اوپر کہ کتنا دوڑتی ہے یہ اس نے کہا ایک پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے مکھی کتنا چکر کاٹتی ہے اگر اس کو جوڑا جائے تو دنیا کے تین چکر بن جائیں گے دنیا کی گرد اتنا دور دور جاتی ہے مگر راستہ نہیں بھولتی ہے زلولا تیرے رب نے ان راستوں کو تیرے لیے ہموار کر رکھا ہے عاجز کر رکھا ہے اور جب واپس آتی ہے سینکڑوں میل سے دوسرے کے چھتے میں نہیں گھسے گی اپنے چھتے میں گھسے گی جہاں جانا وہیں گھسے گی اور اس چیز کا رس چوسے گی جو اس کے لیے مفید ہے غیر مفید نہیں چوسے گی اور تحقیق کرنے والے کہتے ہیں نا کہ کچھ کے سر بھی قلم کیے جاتے ہیں کیوں کیے جاتے ہیں کہ یہ غلط قسم کا رس چوس کے لائی ہے چھتہ خراب کرے گی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب شربت مختلف الوانه جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فیہ شفاء للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے مختلف طریقے سے استعمال کرتے رہو مختلف بیماریوں کے لیے علاج ہوتا جائے گا ان نفیزہ نکلا قومی یا تفک یتفکرون بے شک اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور جو نہیں غور و فکر کرتے وہ مکھیوں کو بھی دیکھتے ہیں شہد کو بھی کھاتے رہتے ہیں مگر ان کو اپنے رب کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ہے یہ دور بدقسمت دور ہے جس میں انسان کے تمام دریچے کھل گئے تمام کھڑکیاں کھل گئی ایسی ایسی تحقیقات کر رہا ہے انسان مگر یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرا مالک کر رہا ہے واللہ خلقکم اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا تاکید اس میں جب فائل مقدم ہو جائے تو تاکید واللہ خلقکم اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا تم میں پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی جانب عمر کے ارغل حصے کی طرف مطلب کچھ کی لمبی عمر دی جاتی ہے کتنی لمبی عمر جس کو یو پی والے کیا بولتے ہیں کھوسڑ بوڑھا بالکل سٹیا جاتا ہے آخری عمر کو پہنچ گیا کس لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ پتا چلے کہ تو نہیں کاگل قادر کوئی اور ہے کہ کئی نایا علم شیا تاکہ وہ نہ جانے علم جاننے کے بعد کچھ بھی آئے آئے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے پروفیسر بڑے بڑے علامہ ایسی عمر کو جب پہنچے تو پھر ان کو پوچھو کھانا کھایا پتا نہیں کھایا نہیں کھایا اپنے ہی پتہ نہیں کہاں گئے اللہ اکبر علا عالم آباد تاکہ کچھ نہ جانے جاننے کے بعد شیان کچھ بھی پتا نہیں پتا چلے کہ تو نہیں جانتا ان اللہ علیم جاننے والا اللہ ہے تجھے تھوڑی دیر کے لیے دیا تھا تو اس پر اکڑنے لگ گیا قدیر قدرت والا اللہ ہے جس سے کوئی قدرت چھین نہیں سکتا تیری چار دن کی یہ طاقت اور تو اس مالک الملک کو بھول گیا صدق الله مولانا العظيم